او کما قال مقل و تسلیم میرے عزیزوں بھائیوں دوست اور بزرگوں اللہ حضرات کو جزائے خیر دے اکثر ہمارا مجمع جوڑ کی نسبت پر یہاں پہنچا ہوا ہے لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا ہم تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے اور اس پر اجر کی امید کریں گے اللہ نے ایمان والے کو مصیبت پر یہ تلقین کی کہ اس بروحتا صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید کرے آپ حضرات نے جو مشقت اٹھائی ہے اس کا کچھ حصہ گزر گیا جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گا مگر اس کا اجر اللہ کے وہاں طے ہو گیا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجرو کی اعلیٰ اللہ قدر نصبی کے کہ عائشہ تمہارا اجر اتنا ہوگا جتنا تمہارا تھکنا ہوگا اور اللہ پاک نے دین میں مقصد کے اوپر جو اجر رکھا ہے اس سے متعلق چیزوں پر بھی اجر رکھا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے تو اللہ نے نماز کا اجر رکھا ہے تو گھر سے نماز کی نیت سے گیا تو جیسے اس کو نماز پر اجر ملے گا اس کے چلنے پر بھی اجر ملے گا اگر اندھیرے میں گیا تو پھر اندھیرے کا الگ ملے گا کیچڑ سے گیا تو کیچڑ کا الگ ملے گا اور ٹھنڈ میں گیا تو ٹھنڈ کا الگ ملے گا یہ چیز دنیا میں اور کسی جگہ پر نہیں ہے کوئی آدمی سروس کے لیے جاتا ہے جاب کے لیے جاتا ہے تو آٹھ بجے اس کی ڈیوٹی ہے ایک گھنٹہ فیکٹری یا جہاں جانا ہے وہ ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے اور اس کی تیاری کے لیے آدھے گھنٹے پہلے گھر میں اٹھتا ہے تو فیکٹری والے ایسا کہتے ہیں کہ بھائی تم آٹھ بجے آئے اس کے لیے ایک گھنٹہ چلے تو ایک گھنٹے کا الگ ملے گا آدھے گھنٹے پہلے جلدی اٹھے تھے تو اس کا الگ ملے گا ٹھنڈ میں آئے تو اس کا الگ ملے گا گرمی میں آئے بارش میں آئے تو اس کا الگ ملے گا لیکن دین میں اللہ نے یہ چیز بنا دی کہ کوئی آدمی کوئی خیر کے لیے چلا تو اس خیر پر بھی ملے گا اور اس کے متعلقات پر بھی ملے گا تو آپ کی ان ساری مشقتوں پر ایک ایک چیز پر آپ کا اجر طے ہو گیا یہ آپ کو پیش آنا ہی تھا جو آپ کو پیش آیا ہے وہ آنا ہی تھا اس کے ساتھ دین کی نسبت لگ گئی تو اس کی قیمت بڑھ گئی جو جوڑ میں نہیں آئے تو کیا ان کے لیے بارش نہیں تھی کہ خالی جوڑ والوں کے لیے بارش تھی کارخانے والوں کو بھی ہوئی بارش راستوں پر کھڑے ہوئے ریڑی لگانے والوں کے لیے بھی بارش ہوئی مزدوروں کے لیے بھی تاجروں کے لیے بھی کسانوں کے لیے سب کو بارش کو جو پہنچانا تھا وہ بارش نے ان کو پہنچایا تو ہمارے مقدر میں بھی یہ چیز تھی مگر ہماری اس چیز کے ساتھ نسبت دین کی لگ گئی کا اجر اللہ کے وہاں بڑھ گیا کتنا ہوا تو اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی کو گرد و غبار دھول لگے اس پر جہنم کیا تو کیا دھوئیں کو بھی اللہ حرام کر دیتے ہیں تو پھر جو اور مختلف شکلوں سے پہنچتا ہے اس پر کتنا ملے گا ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند میں آپ نے نام تو سنا ہوگا نا تو ان کو لوگوں نے پوچھا یہ تبلیغ والے مائیں لے کے زمانے کے آدمی تھے لوگوں نے کہا کہ یہ تبلیغ والے یہ فضائل سناتے ہیں یہ فضائل سناتے ہیں یہ فضائل سناتے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے حضرت نے فرمایا یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے سمجھاتے ہیں ورنہ اس پر اللہ کیا دے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو سب کو جو ملا ہے وہ اللہ ہی کے وہاں پتا ہے کیا ملا ہے تو ہم اندر سے اللہ سے اجر کی امید کریں اس بے رواحتا سے صبر بھی کریں اور اللہ سے آپ حضرات نے تو صبر کیا ہی کیا ہے اور صبر والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے ارے بھائی صبر والوں کے ساتھ کون ہو جاتا ہے اللہ ہو جاتا ہے اور آج یہ شاید آج کا آپ کا آخری دن ہے اب اس کے بعد ہو سکتا ہے آج دن میں یا کل صبح میں دعا تو ہونی ہی ہونی ہے بس اب دیکھنا ہی یہ ہے کہ ہم نے یہاں جو ہم سے مداگرے ہوئے دو تین دن تو ہم نے اس سے کیا لیا اور ہم کن چیزوں کے ساتھ اپنے علاقے میں اب واپسی کریں گے دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کیونکہ ہمیں کوئی رسمی طور پر یہاں نہیں بلایا جاتا کہ فنکشن دنیا میں لوگوں کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو تبلیغ والوں کا بھی فنکشن ایسا ہے لوگوں کے پروگرام ہوتے ہیں تو تبلیغ والوں کا بھی پروگرام تو یہ ہماری کوئی رسمی جمع ہونے کی چیز نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے مقصد اور ضرورت کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں بہت بڑے مقصد اور ضرورت کے لیے کہ وہ کیا چیز ہے مقصد اور ضرورت جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو بعض ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے جو ذمہ داریاں اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہم انسانوں کو سمجھائی ہے اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ہی اللہ پاک نے اس امت کی دنیا اور آخرت کی خوشگواری کے وعدے فرمائے ہیں اور خدا نہ کرے اگر ان ذمہ داریوں سے غفلت برتی جائے تو پھر اس کے لیے ناراضگی بتائیے تو الحمد یہ آنے جانے سے اللہ پاک نے کسی نہ کسی درجے میں ان ذمہ داریوں پر ہم سب کو ڈال دیا اس کا احساس دے دیا اس کا شعور دے دیا اور یہ پورا کا پورا مجمع کسی نہ کسی درجے میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر پڑا ہوا ہے یہ پورا مجمع ہمارا لیکن چونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے کون سی جگہ ہے غفلت کی جگہ ہے کیا سبھی مضبوط سے مضبوط آدمی ہو دنیا اس پر اثر کرتی ہی ہے غفلت آئی جاتی ہے سستی آ جاتی ہے غفلت آ جاتی ہے کیونکہ یہ دنیا ہے ہی غفلت کی جگہ اس دنیا میں پچاسوں چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کی چیزوں کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا ان میں سب سے پہلی چیز ہر آدمی کے جی میں شہوتیں ہیں چیزوں کی شہوت اچھی زندگی کی تمنا ہے گھر میں رہنے کی تمنا گھر والوں کے ساتھ رہنے کی تمنا اور یہ اور یہ اور یہ زین النا سے حب من النساء گھر والیاں ہیں وہ ایک مستقل آزمائش کی چیز ہے والبنین اولاد مستقل ایک آزمائش کی چیز ہے مال مستقل ایک آزمائش کی ہے ان نمام اموالکم و اولاد حکم تن فتنے کا مطلب یہ نہیں کہ فتنہ جو آج کل ہمارے عرف میں فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ نہیں آزمائش کی چیزیں ہیں پرکھ کی چیزیں ہیں کہ ایک طرف ان کے تقاضے ہوں گے اور دوسری طرف ہم سے متعلق ذمہ داریوں کے تقاضے ہوں گے اب ان دونوں کے بیچ میں دیکھا جائے گا کہ کون کیسا جی رہا ہے دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ ان شہوتوں کے پورا کرنے میں اللہ کے تقاضوں کو قربان کر دیں گے ذبح کر ڈالیں گے بیوی کے لیے اللہ کا حکم گیا بچوں کے لیے اللہ کا حکم گیا کاروبار کے لیے اللہ کا حکم گیا اور مشغولیتوں میں اللہ کے حکم ظاہر ہو جائیں گے تو اس کو فتنہ کہا گیا کہ اس میں پرکھا جائے گا حضرت صاحب رضی اللہ عنہ اجمعین کے متعلق فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو ان سب چیزوں کی مشغولی نے غفلت میں نہیں ڈالا رجال ہی تجارت ان ولابیا ان اللہ کہ وہ پاکستان نفوس ہے کہ ان کو ان چیزوں کی مشغولیتوں نے غفلت میں نہیں ڈالا یہ حضرات صحابہ کے متعلق فرمایا گیا میرے اور آپ کے لیے نہیں کہا گیا تو یہ چیزوں میں ہم لوگ مشغول ہیں اور ہونا بھی ہے اس کو کوئی چھوڑے گا نہیں اس دنیا میں کوئی ان چیزوں کو چھوڑ کر زندگی نہ گزارے ملنگ نہ بنے سنیاسی نہ بنے کہ سب چیزیں چھوڑ دی اور چلا گیا کہ ان سب چیزوں میں مشغول ہونا ہے اگر ان چیزوں میں ایسے مشغول ہوا گیا جیسے مشغول ہونا ہے تو یہ چیزیں ہماری دنیا نہیں ہیں یہ بھی ہمارا دین ہے کاروبار میں مشغول ہونا بہت بڑا دین ہے تجارت کرنا بہت بڑا دین کتنا بڑا دین کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ اگر امانت دار اور سچا تاجر ہے تو وہ مرے اتنی دیر ہے بس پھر کیا ہوگا کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہو جائے گا تاجر الصدوق الامین امانت دار اور سچا تاجر تو اس کا حشر کا صدیقین اور نبیوں کے ساتھ ہو جائے گا اگر تجارت کرنا برا ہوتا تو اس کا حشر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہو جاتا بادشاہت کرنا برا نہیں ہے کیا کرنا بولو بھائی اگر اللہ کسی کو بادشاہت پر پہنچا دے تو بادشاہ بننا بھی برا نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا بنے تھے بادشاہ بنے تھے امیر المومنین پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کیا بنے ارے بولو بھائی کیا بنے اتنا تو زور سے بولو کہ نیند نہ آئے بادشاہ نہیں بنے اگر بادشاہ بننا برا ہوتا تو یہ لوگ بادشاہ بنتے کتابوں میں آتا ہے کہ بادشاہ بننا برا نہیں ہے غلط بادشاہ بننا برا ہے اگر بادشاہ اچھا بنا تو اس کی جگہ تو اللہ پاک نے ان آٹھ لوگوں کے ساتھ بنائی ہے جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے جن آٹھ لوگوں کو اللہ عرش کے نیچے جگہ دیں گے ان میں اچھا انصاف کرنے والا بادشاہ تو یہ چیزوں میں مشغول ہونا برا نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے کہ اس میں مشغول ہو کر اپنے مقصد زندگی بھول جانا یہ برا ہے ان میں مشغول ہو گیا آدمی اور مشغول ہو کر کیا بھول گیا ایک ہے ضرورت زندگی ایک ہے مقصد زندگی یہ سب ضروریات زندگی ہے اس میں لگنا پڑے گا ضرورت جو بنی ہے ضرر سے بنی ہے ضرر کس کو کہتے ہیں نقصان کو کہ اس میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے ہم استنجے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ضرورت سے فارغ ہو کر آتا ہوں کہ وہ اگر جو فضلہ اندر تیار ہوا ہے اگر وہ باہر نہیں جائے گا تو تکلیف ہوگی تو کیا کرو گا فارغ ہو کر آ جاؤ بھوک لگی ہے نہیں کھائیں گے تو تکلیف ہوگی کہ کھانا کھا کر آ جاؤ تو ضرورت میں آدمی کتنا مشغول ہوتا ہے کہ جتنی مشغولی سے ضرر دور ہو جائے کیا دور ہو جائے ضرر دور ہو جائے اسی لیے ہم کھانا کھائیں گے تاکہ ہم عبادت کر سکیں کاروبار میں مشغول ہوں گے تاکہ ہم گھر والوں کی کفالت کر سکیں کیونکہ ان کی کفالت ہمارے ذمہ واجب ہے ان کا خرچہ بہترین خرچ وہ ہے جو گھر والوں پر کیا جائے ان کی ضرورت میں خرچ کیا جائے تو اس میں مشغول ہونا پڑتا ہے تو ہم سب اس میں مشغول ہیں تو اس کی جائز مشغولیتیں بھی سستی پیدا کر دیتی ہے کیا پیدا کرتی ہیں غفلت پیدا کرتی ہے سستی پیدا کرتی ہے اور اس غفلت اور سستی سستی کی وجہ سے پھر زندگیاں مقصد زندگی سے غیر محسوس طریقے پر پیچھے چلی جاتی ہے یہ ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ جوڑ اسی لیے ہوتے ہیں یاد دلانے کے لیے کوئی واض نصیحت کے لیے نہیں کہ آپ حضرات کو کوئی کوئی واض نصیحت کرے آپ حضرات تو خود واض نصیحت کرنے والے لوگ ہو اپنے اپنے مزید علاقوں میں کام کرتے ہو اپنے مجموعوں کو متوجہ کرتے ہو تو یہ مجمع ہمارا خود واض و نصیحت کرنے والا مجمع ہے تو آپ حضرت کو کوئی واض و نصیحت کے لیے ان جوڑوں میں نہیں بلایا جاتا بلکہ جس عالی عالی چیز میں اللہ نے ہم کو مشغول کیا ہے اس میں جو کمزوری آ جاتی ہے جو ذوف آ جاتا ہے جو سستی ہو جاتی ہے اس کہنے سننے کے ذریعے سے دو چار دن اس ماحول میں ٹھہرایا جاتا ہے حضرات کے مذاکرے ہوتے ہیں کچھ کرزریاں ہو جاتی ہے اور آگے کے عزائم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے پھر تازگی آ جاتی ہے کیا آ جاتی ہے بولو بھائی اور دوبارہ ہم یہاں سے تازہ دم ہو کر پھر جاتے ہیں تازہ دم ابھی تو ہمارے بڑے رہے نہیں چند بڑے ہمارے باقی ہیں ورنہ پہلے جوڑ ہوتے تھے ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے حضرت یہ سنا دیتے کہ جب جوڑ سے واپس لوٹتے تھے تو ایک بڑے مولانا صاحب ابھی زندہ ہے تو یہ سنا دیتے کہ ہم میرا گھر مٹی کا مٹی کا بنا ہوا لیپن کہتے ہیں نا مٹی مٹی سے اس کی دیوالیں بناتے ہیں کہ پنکھا گھر میں نہیں تھا اور نیچے فرش بھی مٹی دیوالیں بھی مٹی کی اس حال میں جب ہم بزرگوں کے مداکرات سن کر واپس لوٹتے تھے تو ہم اپنے آپ کو دنیا دار محسوس کرتے تھے کہ جبکہ ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے ایسی آخرت کی فکر آ جاتی تھی اور ذمہ داریوں کا احساس کہ مٹی کا گھر ہے چھوٹا سا لیکن یہ سب چیز کہنے والے سننے سنانے والے چلے گئے اب جو ہیں ہمیں انہیں کی قدر کرنی ہے آئندہ وہ بھی نہیں رہیں گے ہمارے وہاں ایک مرتبہ مدراس میں اجتماع تھا سب حضرات یہ پچانوے سے دو ہزار کا زمانے میں اکثر بزرگ سب چلے گئے آپ اندازہ کر راجا جی اسی زمانے میں گئے پھر اس کے بعد اور بھی سب بزرگان محمد عمر صاحب اس زمانے میں گئے اور سب بہت سارے چلے گئے تو اجتماع تھا تو تعلیمیا ننانوے میں چلے گئے مولانا منظور رحمانی چھیانوے میں چلے گئے سب بزرگ اسی زمانے میں اکثر گئے تو اجتماع میں لوگ بیٹھے تھے کہ فلاں چلے گئے تو میاں جی مہاراج رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک دم ٹیک لگائے وہ تو یوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اب جو موجود ہیں ان کی قدر کر لو آئندہ وہ بھی نہیں رہیں گے ابھی جو جو, جو ہیں وہ آئندہ نہیں رہیں گے تو کیا کیا قدر کریں گے کہ وہ جو اللہ پاک ان کے ذریعے سے جو مذاکرے کرواتے ہیں اس میں ہماری خیر سمجھ کر ان سے نفع اٹھا لیں اور اپنے آپ کو اس چیزوں پر ڈال دیں جس چیز پر بات چاہی جاتی ہے تو ہمارے ان جوڑوں سے ہمیں تازہ دم ہو کر یہاں سے واپس جانا ہے ہمیں اپنی فکر لینی ہے اور جو ہم سے متعلق ذمہ داریاں ہیں ان فکروں کے ساتھ واپس جانا ہے یہاں کی شرکت برائے شرکت نہ ہو جائے یہاں کا سننا برائے سننا نہ ہو جائے اور یہ چیز اللہ جو بندوں کو دیتے ہیں وہ آدمی کی نیت پر دیتے ہیں کس پر دیتے ہیں بھائی بات تو پوری دنیا سنتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو مکہ نہیں سنتے تھے جی تو پھر اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہ دی من یونیب جو اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کی ضرورت ہے اللہ پاک تو مجھے باتوفیق بنا دے یہ جو چیزیں کہی گئی ہے اس کے لیے تو مجھے باتوفیق توفیق بنا دے اگر آپ نے مجھے توفیق نہیں دی تو میں رہ جاؤں گا تجھے تو بہت سارے مل جائیں گے اللہ کو تو بہت سارے مل جائیں گے جب سے اللہ نے دنیا نے بنا جب سے اللہ نے دنیا بنائی اللہ کے کام کرنے والے پوری دنیا میں آتے ہی رہے بولو نہیں آتے رہے تو اللہ کو تو بہت سارے مل جائیں گے مجھے اللہ مل جائے اور اللہ کی نسبت مل جائے تو یہ میری سعادت کی چیز ہے بادشاہ کے وہاں نوکری کا اعلان ہوا تو کوئی آدمی کہے کہ میں بادشاہ کے وہاں نوکری پر نہیں جاتا ہوں تو کیا کہے گا دوسرا آدمی بھائی بادشاہ کے وہاں تیری نوکری لگ جائے یہ تیری سعادت کی چیز ہے بادشاہ کو تو دوسرا نوکر بھی مل جائے گا ایسے اللہ کے وہاں ہم ہم لگ جائیں تو یہ ہماری سعادت کی چیز ہے ورنہ دنیا تو بھری پڑی ہے حضرت شیخ نے فضل صدقات میں لکھا کہ جب اللہ بات کسی کو توفیق دیتے ہیں تو گرجا میں سے لا کر ابدال میں بنا دیتے ہیں تو ہمیں اپنی اللہ کی اور اپنی طلب بتانی ہے ان جوڑوں میں شرکت کر کے کیا کہ بتانی ہے اللہ کو اپنی طلب کہ اللہ پاک ہم طلب چاہے ہیں اللہ ہم چاہتے ہیں یہ چیز اللہ تو ہمیں چلا دے اور اللہ کی شان بے نیازی اللہ کی ایک نام ہے اسمد اس کا مطلب ہے اللہ کی شان بے نیازی اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے اندر استغنا ہوتا ہے ایسے نکال کر پھینک دیتے ہیں جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں حضور علیہ السلام کے گھر میں ابو لہب تھا اور چچا ہے سگا چچا کون سا چچا سگا چچا حضور کی دو بیٹیاں اس کے دو بیٹوں کے ساتھ ہیں اور مکے کا متولی ہے وہ کون ہے مکے کا متولی لہب کہتے ہیں انگارے کو سلگتا ہوا انگارا وہ مکے کا متولی ہے لیکن اس نے استغنا برتا تو اللہ نے ایسے نکال کر پھینک دیا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینکتے ہیں اور بلال ہفشا کے ہیں کالے کلوٹے ہیں چپٹی ناک والے ہیں لیکن اللہ کو اپنی انعامت بتائی اللہ کو طلب بتائی تو اللہ نے ایسا چرا دیا کہ عمر فرماتے تھے ہمارے سردار بلال آ گئے سردار آ گئے بلال آ گئے سیدنا بلال یہ کالے کلوٹے کو اتنا بڑھا دیا اور یہ گورے چٹے کو پیچھے کر دیا تو اللہ کے وہاں کسی کی حسب نصب نہیں ہے کسی کے اللہ کے وہاں رشتے داری نہیں ہے آدمی کی نیت آدمی کا عمل اس کو آگے کرتی ہے اور آدمی کے عمل اور نیت پیچھے کر دیتی ہے من بتو ابھی ہی عمل لم یوسرے ابھی ہی نصب ہو جس کے عمل اس کو پیچھے کر دے اس کے بڑے گھر کا ہونا اس کو آگے نہیں کرے گا کہ بڑے گھر کا ہے فلاں صاحب کا بیٹا فلاں صاحب کا بیٹا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا عالی نصب ہونا اس کو آگے نہیں بڑھائے گا عالی نصب ہے یہ حضور کے چچا لیکن عمل غلط ہے تو پیچھے کر دیا تو ان جوڑوں میں باتیں بھی ہم کو سننی ہیں اور جوڑوں میں نیتیں بھی بنانی ہیں عزائم کرنے ہیں احتیاط کے ساتھ اللہ ہماری اندر کی دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے اندر کیا ہے اگر اندر میں خیر ہے پھر ہم تمہیں خیر دے دیں گے ان انفی علوب کم خیرہ یوتی کم خیرا ہم تو تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے کیا ہے تو اندر سے اللہ کو اپنے عزائم دکھانے ہیں اپنی سچائی دکھانی ہے اللہ اندر بھیتر میں دیکھتے ہیں ہم سب کے تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہمیں لگایا ہے اکثر ہمارا مجمع ہم غور کریں کہ ہم تبلیغ میں لگے ہیں تو جس دن پہلے دن لگے تھے تو ہم لگنا چاہ رہے تھے یا بچنا چاہ رہے تھے جب تبلیغ والے پہلے دن ہمارے پاس ملنے آئے السلام علیکم اقبال بھائی خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے جی خیریت ہے تو پوری بات کی پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی ہم آپ کو چار مہینے کے لیے لینے آئے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا اچھا چار مہینے کے لیے لینے آئے یہیں ٹھہرے رہو میں چار مہینے کا بیگ لے کر آتا ہوں آپ کے ساتھ جاتا ہوں ایسا کہا تھا یا ازر کر کے بچنا چاہ رہے تھے ارے بھائی ذرا زور سے بولو ہم تو بچنا چاہ رہے تھے مگر ہمارے اللہ نے ہم سب کو لگا دیا ہم تو بچنا چاہ رہے تھے مگر اللہ نے اور دوسری بڑی بات لگا دیا اور اب تک لگائے رکھا ہے نہیں لگائے رکھا آپ اپنے علاقوں میں غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تبلیغ میں لگے تھے خالی ہم لگے ہوئے ہیں آپ لوگ ناراض ہیں ارے بھائی آپ لوگ ناراض ہیں تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں آپ کے علاقے میں آپ اکیلے تبلیغ میں لگے یا آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لگے تھے اچھا جو لگے ہوئے تھے کیا وہ سارے لگے ہوئے ہیں ارے بولو بھائی سارے لگے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے ملیں گے جنہوں نے سال سال لگایا ڈیڑھ سال لگایا سات مہینے لگائے چار چار مہینے لگائے لیکن ابھی نہیں چل رہے ہیں بولو ایسے لوگ نہیں ہیں علاقے میں اور اللہ نے ہم کو ہماری کمزور ہزار کمزوریوں کے باوجود ہم میں سے ہر آدمی اپنی کمزوریوں کو جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں ہماری غلطیاں ہماری ساری باتیں ہمیں خوب پتہ ہے ہم کیسے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اللہ نے ہم کو نبھایا اور ہمارے اللہ نے ہم کو لگائے رکھا ورنہ میرے اندر تو اتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ وہ جو آدمی دور ہوئے ہیں ان سے پہلے میں دور ہو جانے چاہیے تھا مگر میرے اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا کون سا معاملہ فرمایا اور ہمیں کیا لگا ارے بولو بھائی کیا رکھا لگائے رکھا تو آپ کا کیا خیال کیا ہم خود لگے ہوئے ہیں کس نے لگایا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں توفیق اللہ دیتے ہیں وما توفیقی ارے بولو بھائی اللہ بلّہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی آدمی امی جان فرماتی ہے بغیر اللہ کے ارادے کے پتہ نہیں ہلتا اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی آدمی ارادہ نہیں کر سکتا وما الا اللہ شا اللہ کئی لوگوں تم بغیر اللہ کے ارادے کے ارادہ نہیں کر سکتے تو بغیر اللہ کے ارادے کے ہم جم سکتے ہیں تو یہ پورے مجمع کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حل ہے کیا ہے بولو بھائی شامل حل جب توفیق سلب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب نظام ٹوٹ جاتا ہے پھر اللہ پاک اس بندے کو پیچھے کر دیتے ہیں اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے المقدم آگے بڑھانے والا کیا نام ہے بولو بھائی میں مجھے بھی نہیں سونا اور آپ کو بھی نہیں سونا المقدم اس کا کیا ترجمہ ہوگا آگے بڑھ تو جتنے لوگ آگے بڑھے اور بیٹھ نہیں گئے تو ان کو کس نے آگے بڑھایا اور ایک اللہ کا نام ہے المؤخر پیچھے کرنے والا تو جتنے پیچھے ہوئے ہیں آپ کا یہ خیال ہے وہ پیچھے ہو گئے اللہ کا ایک نام ہے المؤخر پیچھے کرنے والا تو جو پیچھے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں ہوئے ہیں ان کو کس نے پیچھے کیا ہم اللہ سے پناہ مانگے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی آگے کیسے بڑھتا ہے اور دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ پیچھے کیسے کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ جب آدمی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو نعمت سلب کر لیتے ہیں تو اللہ نے ہم سب پر یہ مہربانی کی کہ اللہ نے ہمیں لگایا اور لگائے رکھا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم اس میں لگے رہیں اور موت تک چلتے رہیں ہم موت تک ہم موت تک اللہ سے ڈرتے رہے ہیں موت تک شیطان کسی حل میں ہم کو دھوکہ نہ دے دے میں پچیس سال سے ہوں پچاس سال سے ہوں مصنون دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہ جعلنی ان ولیجا و جالنی ان دک و حسنما آپ یہ مصنون دعاؤں میں ایک دعا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا آدمی بنا دے کیسا بنا دے نہایت مقرب لوگوں میں بنا دے تیرے وہاں آسرا لینے والا بنا دے ولی جا یہ دعا ہے اور پھر میرا خاتمہ اچھا کر دے تو ہمارے مولانا وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے مولانا سے پوچھا مولانا اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا آدمی بنا دے نہایت مقرب تیرے وہاں آسرا پنا لینے والا تیرے گھر کا بھیدی بنا دے تو جو گھر کا بھیدی ہو اور گھر کا آسرا لینے والا ہو پھر تیسرا جملہ اس دعا میں یہ آیا کہ اللہ تو میرا خاتمہ اچھا کر دے تو یہ کیوں آیا کیونکہ جو اللہ کا مقرب ہوگا اس کا خاتمہ کیسا ہوگا ارے بولو بھائی اچھا ہوگا تو پھر اس دعا میں اللہ نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ تم یہ بھی مانگو کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے تو ایسا کیوں کہا تو یہ تو خود ہی ہو جائے گا تو مولانا فرمانے لگے کہ نہ اللہ کی صفت سمدیت اللہ کی شان استغنا اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے قریب کر بھی آدمی کسی وجہ سے دور ہو جاتا ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے پھر مولانا نے فوراً مجھے کہا کہ شیطان اللہ سے قریب نہیں تھا ارے بولو بھائی شیطان اللہ سے قریب نہیں تھا پھر کیا ہوا دور ہو گیا پھر دوسری مثال دی حضرت نے کہ بلعم باورا یہ مولوی صاحب لوگ جانتے ہوں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا بلم باورا وہ مستجاب دعا تھا کیسا آدمی تھا بولو مستجاب دعا تھا لوگ اس کے پاس جا کر دعائیں کرواتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر آئے تو بعض لوگ اس کے دشمن ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے جب دشمن ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ موسا بیچ میں سے ہٹ جانا چاہیے تو اس کے لیے کیا کریں تو وہ جو مستجب دعا آدمی ہیں اس کے پاس جائیں گے اور اس سے ان کے لیے دعا کروائیں گے کس کے لیے دعا کروائیں گے نبی ہے ان کے لیے تو وہ گئے تو بلم باورا سے کہا کہ موسا سے ہم تنگ آ گئے ہیں تو اس کے خلاف دعا کر دے تاکہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو موسا سلم کہنے لگے میں نبی کے لیے دعا کروں گا بھگا دیا ان سب کو پھر وہ لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑا لالچی آدمی ہے کیسا ہے بولو لالچی تو اس کے پاس پیسے لے کر گئے ہدیے میں کہ یہ لے لو اور آپ ایسا کر دو تو اس نے پھر بھگا دیا لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے ارے بولو بھائی تھوڑا لالچی ہے تو بہت زیادہ پیسے لے کر گئے تو پیسوں نے اس کو لبھا دیا کیا کیا بولو پیسوں نے اس کو لوہا دیا اور پیسے لے کر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے بدوا کے لیے کس کے خلاف بدوا بس ابھی تو ہاتھ نہیں اٹھائے تھے کہ زبان منہ میں سے باہر لٹک گئی کتے کی طرح لٹک گئی ناف تک لٹک کر آ گئی کہاں مستہ تھا اور ایک عمل نے اس کو یہاں پہنچا دیا اور وہ جہنم میں جائے گا علماء نے لکھا کہ جو اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ایک ان کا کیا تھا ارے بولو بھائی کیا تھا اللہ اس کتے کو یہ بزرگ کی شکل دے دیں گے کتا بزرگ کی شکل میں جنت میں جائے گا اور وہ بزرگ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا تو اللہ کی اس چیزوں سے ڈرنا چاہیے کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے اور چور ہمیشہ مالدار کے وہاں آتا ہے یا غریب کے وہاں آتا ہے پیچھے والے جواب نہیں دے رہے ناراض ہیں ارے بھائی چور ہمیشہ مالدار کے وہاں آتا ہے غریب کے وہاں آتا ہے مالدار کے وہاں یہ پورا مجمع جو ہے وہ دین کا مالدار مجمع ہے کون سا مجمع ہے یہ پورا مجمع دین کا مالدار مجمع ہے کیسے مالدار ہے کہ ان کے پاس دو چیزیں ہیں کتنی چیزیں ایک اپنے خود کی دینداری ہے یہ سارا مجمع سوچے کہ ہم تبلیغ میں نہیں لکھے تھے تو ہمارا حال کیسا تھا تبلیغ نے ہمارا حال بدل دیا بولو نہیں بدلا یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم کیسے تھے رات ہاں، عمر اپنے آپ کو کہتے تھے عمر تو زلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی تو ایسا تھا یہ جب چیزیں آدمی سوچتا ہے تو اس کے اندر گھمنڈ نہیں آتا کیا نہیں آتا گھمن نہیں آتا بڑائی نہیں آتی کبر نہیں آتا خود رائی نہیں آتی خود بینی نہیں آتی عجب نہیں آتا کہ تو ایسا تھا تو ایسا تھا تو ایسا تھا اللہ نے عزت دی تجھے تو کون ہے چپدی چپدی کا شوربا تو ہوتا کون ہے اللہ نے حضرت صاحبہ سے کہا کہ تم اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرو تم کیسے تھے اد کرو نعمت اللہ علیکم اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرو صحابہ سے فرماتے تم کیسے تھے عید کن تم آدان تم تو دشمن تھے پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دل جوڑ دیے فلف بین بے اور ہم نے تمہیں بھائی بنا دیا فاسبہ تم ہی اخوانا تو اپنے پچھلے زمانے کو اللہ یاد کروا رہے ہیں کس کو حضرت صاحبہ سے علماء کہتے ہیں ہمیں بھی اپنا پچھلا زمانہ یاد کرنا چاہیے کہ تو ایسا تھا تو ایسا تھا تیری راتیں ایسی تھی تیرے دن ایسے تھے تیری تنہائی ایسی تھی تیری خلوت جلوت ایسی تھی اللہ نے ان ساری گندگیوں کے باوجود تجھے اٹھا اٹھا کر یہاں لا کر بٹھا دیا تو پھر آدمی بڑائی نہیں کرے گا اپنے ایک تو پچھلا زمانہ تو اللہ نے دیندار بنا دیا اس کے سامنے رونے والا بنا دیا سر ٹیکنے والا بنا دیا اللہ نے ہماری زندگیوں کو سنبھالا دے دیا تو ایک تو اس پورے مجمے کو اللہ نے اپنی ذاتی زندگیوں کی دینداری دی ہے کسی نہ کسی درجے کی دوسرا اللہ نے اس پورے مجمے کو بہت ساروں کو خیر پر آنے کا ذریعہ بنایا کیا بنایا کہ اس مجمے کے ذریعے سے ہزاروں لوگ خیر پر آئے ہیں آپ لوگ ڈھائی گھنٹے ملاقاتوں میں جاتے ہو اس اس کے ذریعے سے لوگ مسجد میں آتے ہیں تین دن میں لوگوں کو لے کر جاتے ہو وہ اپنے عزائم نیتیں بدلتے ہیں چلے چار مہینے میں جاتے ہیں چار مہینے ساتواں میں جاتے ہیں تو آپ حضرات اپنی ذات کے علاوہ اور بہت ساروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے ہو یہ تو بہت بڑی کمائی ہے دوسروں کے لیے ذریعہ بننا یہ کیسی کمائی ہے بہت بڑی کمائی ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں اپنی ذات سے ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے ذریعہ بننا اس کو وہ اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اس کا تو کوئی بدل نہیں جواب نہیں کیسے میں ایک بیان پڑھا تھا تھا مائسر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں حضرت نے فرمایا کہ آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی بڑا بزرگ بن جائے کتنا بھی بڑا بزرگ بن جائے جس وقت اس کی موت ہوگی اس کے عمل کا دفتر ارے بولو بھائی اب وہ جو چیزیں لے کر گیا ہے اگر اللہ کے وہاں اس کو یہ پوچھا جائے اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تم بہت سارا کر کے آئے یہ بتاؤ جو کر کے آئے ہو وہ کیسا کر کے آئے ہو تو کیا ہم میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ اللہ پاک تو نے جیسا کہا تھا ایسا ہی کر کے آیا ہوں بھائی کوئی جواب دے سکتا ہے ایسا پھر اگر دوسرا یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ جتنا کرنے کو کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آئے ہو تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں میاں تو نے جتنا کہا تھا ایسا سو فیصد کر کے آئے ہیں کیسا کر کے آئے اس کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں اور کتنا کر کے آئے اچھا یہ پوچھا جائے کس کے لیے کر کے آئے ہو اس کا جواب ہے کہ اللہ سو فیصد تیرے لیے یہاں تو ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے کرسی پر بیٹھا ہو تو نیت خراب ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے وہاں جو پانچواں نمبر ہے وہ ہے تصحیح نیت کا ارے سو گئے جاگ رہے ہیں سونے والے بھی جاگ رہے ہیں یا وہ سو رہے ہیں اچھا تو ہمارے وہاں پانچواں نمبر کون سا ہے بولو بھائی بار بار نیت کی تصحیح کرنا بار بار نیت کی تصحیح ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے پوچھا جائے گا کہ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے اگر کرسی پر بیٹھنا اللہ کے لیے ہے تو تو جنت بن گئی اور اگر اللہ کے لیے نہیں اور کوئی جذبہ ہو گیا تو دین کی بات کرتے کرتے جہنم بن گئی تو مولانا نے فرمایا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کس کے لیے کر کے آئے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے تو ہمارا تو کچا نکل سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے بولو بھائی تو حضرت نے فرمایا اپنا کرتے ہوئے اپنا ٹھیک کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو تم معمولی نہ سمجھو اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے ارے بولو نا بھائی دوسروں پر محنت کرنے کو کیا نہ سمجھو پھر حضرت نے فرمایا کیوں کہ اس پر تمہیں اتنا ملنے والا ہے کہ اس کو تم سوچ نہیں سکتے پھر حضرت نے فرمایا ایک آدمی نے ایک آدمی کو تیار کیا مثلا یہ بھائی کو میں نے تیار کیا ٹھیک ہے اور گشت کر کے ملاقات کر کے میں مسجد میں لایا یہ آدمی نیا آدمی ہے کیسا آدمی ہے اسے کچھ نہیں آتا نہ سورہ فاتحہ آتی ہے نہ رکو کی تصویر نہ سجدے کی تصویر کوئی چیز نہیں آتی وہ مسجد میں آیا میرے ساتھ میں اس نے مجھے دیکھا میں نے ہاتھ باندھے تو اس نے بھی ہاتھ باندھے میں رکو میں گیا وہ بھی رکو میں گیا میں سجدے میں گیا وہ بھی سجدے میں گیا میں نے سلام پھرائی اس نے بھی سلام پھرائی اس نے کوئی چیز اول سے آخر تک پڑھی ہی نہیں ہے تو اس کی عمل پکا ہوا یا کچا ہوا ارے بولو بھائی کچا ہوا پکا ہوا کچا ہوا تو حضرت نے فرمایا اس کا کچا عمل اس کے نام عمل میں کچا لکھا جائے گا مگر اس کا کچا عمل تمہارے نام عمل میں پکا لکھا جائے گا کیوں پکا لکھا جائے گا ہم دعوت دی اس کے لیے نہیں ہماری نیت کی وجہ سے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں پکا بنانے کی نیت سے یا کچا بنانے کی نیت سے تو میرا جو میں نے اپنے ذات سے کیا وہ پکا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا اس کا پتا نہیں ہے مگر میرے ہاتھ سے جتنا سے محنت ہوگی وہ سارے میرے نام عمل میں کتنے کیسے ہوں گے پکے تو اگر کسی نے محنت کر کے ہر مہینے آدمیوں کو کمایا اور روزانہ کمایا تو کتنا بڑا اس کا ذخیرہ ہوگا اس لیے ہمارے گزر فرماتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے ارے بولو بھائی شیطان کو عداوت ہے کہ اپنا اپنا کر کے مر جائے کوئی بات نہیں یہ اوروں پر محنت نہیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اوروں پر یہ محنت نہ کرے کیوں کہ اگر اس نے اوروں پر محنت کر دی تو اس کے نام اعمال میں تو ہزاروں لوگ ہو جائیں گے ہر مہینے تین دن کی جماعت بنا کر جا رہا ہے تو ہر مہینے پندرہ پندرہ آدمی اٹھا رہا ہے ہر سال پابندی سے چلا جا رہا ہے تو ہر سال دس پندرہ آدمی پھر ہر دو تین سال میں چار ہزار مہینے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھوں تو ہزاروں لوگ تیار ہو گئے پھر جو لوگ تیار ہوتے ہیں اس میں بھی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے بعض وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں تیار ہوئے وہ ایسے زوردار تیار ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے ایسا اس میں کیا حدیث میں آتا ہے رب مبلغ او عام سامع بعض وہ لوگ جن کو آپ نے بات پہنچائی وہ بات پہنچانے والے سے بھی آگے نکل گیا تو ٹھیک ہے جہاں بھی جائے جائے آئے گا اس کے نام عمل میں جس نے اس بندے پر ارے بولو بھائی محنت کی ہے بعض ایسے ہیرے نکل آتے ہیں آپ نے بڑکا درخت دیکھا ہے ارے بولو بھائی بڑکا درخت دیکھا ہے چھوٹا سا پتلا ہوتا ہے ارے بولو نا بھائی کیسا ہوتا ہے پتلا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں بڑا ہوتا ہے یوں ایسا یوں ہاتھ میں لو تو ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا اس کا دانا دیکھا ہے آپ نے کتنا بڑا ہوتا ہے مٹکے جتنا جی رائے کے دانے سے بھی چھوٹا کتنا بولو ارے بولو تاکہ نیند تو نہ آئے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم سونے رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کو یہاں ہتھیلی میں رکھیں تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ناک کی ہوا سے اڑ جائے گا اتنا چھوٹا لیکن اس چھوٹے دانے میں اتنا بڑا درخت ایسے بعض لوگ دکھتے ہیں ایسے سادے سیدھے لیکن وہ بھاری برکھم ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں بولو تو ہماری ان گشتوں میں اور ہماری ملاقاتوں میں ایسے ہیرے ہم کو مل جاتے ہیں کیسے بھی ہیرے ایسے زوردار زوردار ہیرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا زوردار ہیرا دس سال حکومت کی کتنے سال بولو تین بر اعظم میں اسلام کو پہنچایا کتنے بر اعظم میں آدھی دنیا آدھی دنیا تو حضرت عمر نے اتنا سارا کیا وہ تو حضرت عمر کو ملے گا دیکھنا یہ ہے عمر کو لایا کون تھا دیکھنا یہ ہے تو حضرت عمر کو کون لایا تھا ان کی بہن تماچے کس نے کھائے تھے تو جو تماچے کھانے والی تھی اس نے وہ تو نہیں کر سکی تماچے مارنے والے نے بہت کچھ کیا لیکن جو کچھ بھی کیا نام عمل میں کس کے جائے گا تماچے کھانے والی کے وہ نہیں کر سکی ہارون رشید بیٹھے تھے بادل کو دیکھا جا رہا تھا کہ تجھے جہاں جا کر برس نہ ہو برس خراج تو ہمارے پاس ہی آنے والی ہے ٹیکس تو ہمارے پاس اتنی ہماری حکومت پھیلی ہوئی ہے تو جہاں بھی برسے گا وہ بھی ہمارا ملک ہے پیسے او بھائی تجھے جتنی پروازیں کرنی ہو کر تجھے تو کمایا ہم نے ہیں خالد ابن ولید بہت بڑے آدمی بن گئے ابھی ہم لوگ رمضان میں رمضان سے پہلے ان کے مزار پر گئے ہمس میں ملک شام میں تو ہم نے دیکھا ایسے اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا پورا ملک شام پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا تو اتنا سارا انہوں نے کیا وہ تو کیا دیکھنا یہ خالد کو لایا کون تھا تو خالد کو ان کے بھائی نے ترغیب دی تھی ولید ابن ولید نے حضور سے سخت دشمنی تھی ان کو وہ حضور کا چہرہ دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے جب ہمارے نبی گئے عمرے کے لیے تو وہ بھاگ گئے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ ولید ابن ولید سے کہ تمہارے بھائی خالد کہاں ہیں کہ وہ تو بھگ گیا یا طبی اللہ وہ چلا گیا یا طبی اللہ اللہ اسے لائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی صلاحیت کی قدر کی کیا صلاحیت کی قدر کی خالد جیسا سمجھدار چلا گیا اگر وہ آج ہوتا نا تو ہم اپنی جماعت کے آگے کے صف میں اس کو رکھتے یہ یہ قدر کی ان کی تو ان کے بھائی نے لکھا خالد تو کہاں بھاگ رہا ہے اللہ کے نبی تو تیرے لیے یہ باتیں کرتے ہیں میرے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں میرے لیے ان کو کیوں تعجب ہو رہا تھا کہ میرے لیے حضور ایسی باتیں کر رہے ہیں عہد کے میدان میں جو کچھ ہوا تھا وہ سارا کرنے والے کون تھے ارے بولو بھائی کون تھے حضرت خالد تھے پیچھے سے جو پہاڑی سے چڑھ کر آئے تھے وہ کون تھا حضرت خالد خالی والی اور وہ جو گھمسان ہوا ہے پچاس ستر بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے ستر بڑے بڑے ایک مدینہ تو اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا پہلے سال میں بدر ہوئی دوسرے سال میں عہد ہوئی ہے جو پہلی لڑائی ہوئی وہ بدر کی بہت چھوٹا مدینہ ہے تین سو تیرہ لوگ ازر کے ساتھ ہیں دوسرے سال میں عہد ہو گئی تو بہت چھوٹا سا مدینہ ایک مرد مرتا ہے تو چار رونے والیاں ہوتی ہے کتنی رونے والیاں ارے بولو بھائی کتنی ایک ماں ہوتی ہے ایک بیوی ہوتی ہے ایک بہن ہوتی ہے اور ایک بیٹی ہوتی ہے چھوٹے سے مدینہ میں ستر بڑے بڑے لوگ چلے گئے تو کتنی رونے والیاں ہو گئی کوئی سوچ نہیں ہر گھر رونے والا ہو گیا ہر گھر رونے والا اتنا اتنا بھاری معاملہ اس آدمی سے ہوا اتنی نفرت حضور کی حضور کے متعلق ان کی طبیعت میں ہے مگر انسانوں کو کما کر جانا ہے کیا کر کے جانا ہے مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں کیا کما کر جاتے ہیں یوں فرماتے تھے تم انسانوں کو کما کر جاؤ کس کو کما کر جاؤ انسانوں کو کما کر جاؤ تو یہ انسانوں کو کمایا گیا جو انسانوں کو کمانا سوچتا ہے وہ اپنے دلوں کو صاف کر دیتا ہے ساری چیزیں بھول جاتا ہے اس نے کیا کیا تھا یہ میرے نام عمل میں آ جانا چاہیے میں اس کا ذریعہ کیسے بنوں تو سارا بھول گئے اللہ کے نبی علیہ السلام حالانکہ اس میں سب سے زیادہ جو صدمہ پہنچا ہے وہ پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کوئی ویڈیو تو نہیں کر رہا دیکھو ویڈیو شریعت میں منع ہے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نیکی میں گناہ کر لیں کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا کافروں سے پہلے عذاب ہوگا تو کسی نے کیا ہو تو ڈیلیٹ کر دیں کیا کہہ رہا تھا میں سب سے زیادہ صدمہ جو شیطان آ جاتا ہے سب سے ذہن الجھ جاتا ہے سب سے زیادہ جو صدمہ پہنچا تھا وہ محمد رسول اللہ کو پہنچا تھا کیا ان کے چچا کی لاش کو مسلح کیا گیا ناک کان کاٹ دیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا روئے ہیں بلکہ یوں فرمایا کہ سب پر تو رونے والیاں بھی ہیں میرے چچا پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے یہ فرمایا اور اسماعیل حقی صاحب صاحب رول بہن والے انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ستر مرتبہ ان پر نماز جنازہ پڑھی اتنا صدمہ تھا اللہ نے تسلی کے لیے جب علیہ السلام کو بھیجا کیا پرواہ نہیں ہم نے آپ کے چچا کو سید الشہدا بنا دیا ہم کہتے ہیں سید الشہدا عرش پر ان کا نام لکھ دیا گیا سید الشہدا تسلی کے لیے اتنا صدمہ جس کو پہنچا ہے وہ صدمہ سارا بھول گئے کہ میں میرے نام عمل میں یہ آدمی آ جانا چاہیے تو خالد ابن ولید کو لانے کے لیے حضور یہ سارا صدمہ بھول گئے تبلیغ والے محنت میں ایسے ہوتے ہیں لوگوں کی ایسی قدر کرتے ہیں دلوں میں نہیں رکھتے جس وحشی نے مسلح کیا تھا وہ وحشی کے لیے حضور بڑے ناراض تھے کہ وہ جہاں بھی ملے اس کو ختم کرو وہ تعریف بھاگ گیا تھا وحشی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پاس آدمی سمجھانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے دلیلیں دی اور اسلام نہیں لائے واپس آئے پھر دوبارہ اس دلیلوں کا جواب دے کر بھیجا تو پھر اس دلیل پر پھر دلیلیں دی پھر تیسری مرتبہ بھیجا دلیلوں کا جواب چوتھی مرتبہ میں وہ آئے ہیں چار مرتبہ اس آدمی کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں جس نے چچا کو مسئلہ کیا تھا کہ اس دنیا میں تو سب چیزیں ایسی ہوتی رہے گی لیکن ہم کیا کریں گے اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل پھاڑ نہیں دیں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بڑی توفیق دی ہے تو ہمیں اللہ نے لگایا اور لگائے رکھا ہے تو ہم دین کی سطح سے اللہ نے اس مجمع کو مالدار کر دیا اور مالدار کے وہاں ہمیشہ کون آتا ہے ارے بولو بھائی تو شیطان اور نفس جو ہے وہ اور مجموعوں کے مقابلے میں ان کے پاس زیادہ آئے گا کیوں کہ دین کے یہ مالدار لوگ ہیں یا وہ لوگ زیادہ مالدار ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے دین کی محنت میں نہیں جوڑے وہ دین کے زیادہ مالدار یا جو کرتے ہیں وہ زیادہ مالدار ہے تو یہ مجمع وہ ہے جو زیادہ کرتا ہے تو پھر چور ان کے پاس زیادہ آئے گا یا ان کے پاس زیادہ آئے گا اور کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک شیطن پیدا ہوتا ہے کون پیدا ہوتا ہے ہر آدمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور وہ شیطان اس کے جسم میں دوڑتا ہے یجری کا مجرد دم ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے اس کا کام کیا کہ اس کو راستے سے ہٹانا غلط رخ پر لے جانا وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ جس لیول کا آدمی ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اسی لیول کا اگر وہ مولانا صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی مولانا صاحب اگر وہ امیر صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی وہ شورا والا ہے تو اس کا امیر صاحب بھی شورا والا وہ جیسا ہے اسی لیول کا اس کا شیطان جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روایت بیان کی تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور جب سب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا کہ جی میرے ساتھ بھی پیدا ہوا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا اسلم مگر وہ میرے تابع ہو گیا حضور کا شیطان حضور کے تابع ہو گیا ہمارا تھوڑی ہوا ہے تو ہر آدمی کے ساتھ اسی کے لیول کا شیطان لگا ہوا ہے اسی لیے شیطان سے پناہ مانگی گئی کیا مانگی گئی بولو تو ہم اپنی نگرانی کریں گے کہ شیطان ہمارے اوپر کام نہ کر جائے اور شیطان سے بڑی جو چیز ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہمارا نفس لگا ہوا ہے ہمارے مولانا محمد سلیمان جہانجی رحمۃ اللہ علیہ تھے حضرت جی کے خادم تھے تو حضرت سے پوچھنے لگے حضرت جی یہ شیطان سب کو بہکاتا ہے یہ شیطان کو کس نے بہکا دیا یہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت جی یہ شیطان سب کو بہکاتا ہے اس کو کس نے بہ کر دیا تو حضرت نے کیا فرمایا اس کے نفس نے وہ نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ میں اپنے نفس کے حوالے ایک پل جھپکنے کے برابر نہ ہو جاؤں ایک پل جھپکنا اللہ تکلنی الا نفسی ترفت اگر اتنے میں بھی کوئی نفس کے حوالے ہوا تو گیا تو اللہ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ ہمارے اوپر نفس کام نہ کر جائے شیطان کام نہ کر جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا کیا ہم سے تقاضا ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے اللہ کی اس نعمت کا ہم سے کیا تقاضا ہے یہ نعمت آئی ہمارے پاس دین کی نعمت اور دین کی محنت کی نعمت یہ دونوں چیزیں آئی تو یہ نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس تقاضے کو سمجھنا اور اس پر جمنا ایسے کرنا جیسے اس کو کرنا ہے تو پھر شیطان بیچ میں گھس نہیں سکے گا تو اس دین کی محنت میں لگنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنا دیں کیسا بنائیں بولو بھائی کیونکہ اللہ ہم سب سے اس محنت کی برکت سے اپنی دینداری کا سوال کریں گے دوسروں کی دینداری کا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا میں دیندار بنا کہ نہیں بنا آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے میرے متعلق آپ دیندار بنے کہ نہیں بنے اللہ مجھ سے سوال ارے بولو بھائی نہیں کریں ہر آدمی سے اللہ کون سا سوال کریں گے خود کی دینداری کا ہم دوسروں کی دینداری کے ذمہ دار نہیں ہیں کوئی جہنم میں گیا تو اس کا بھی اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں قرآن میں ولا ولاسا بل جہین کہ نبی جی ہم جہنم میں جانے والوں کا سوال آپ سے نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے کوئی کس کا پوچھیں گے ہماری ذات کا پوچھیں گے ہم کو دوسروں پر محنت کا مکلف کیا ہے محنت کا پوچھیں گے دنیا میں ایسے بھی نبی آئے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی محنت کی ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا تو وہ مسلمان نہیں ہوئے کیا ان کے نبی جہنم میں جائیں گے کہ وہ نبی ذمہ دار نہیں ہے نور السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت کی اسی بیاسی پچاسی آدمی مسلمان ہوئے تو جو دوسرے نہیں ہوئے ان کے لیے نور السلام کی پٹائی ہوگی کہنا ایسا نہیں ہوگا اللہ پاک ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے بات پہنچائی تھی تو ان کی قوم انکار کرے گی کہ ہم کو تو بات ہی نہیں پہنچائی تو کہیں گے اللہ میں نے تو پہنچا دی پھر پوچھیں گے کوئی گواہ ہے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے ستکون شہدا الناس و یقون اور رسول و شہیدن علیکم ہم ام نبیوں کی گواہی ہم دیں گے تو وہ قومیں کہے گی کہ یہ تو تھے بھی نہیں یہ کیسے گواہی دیتے ہیں تو اللہ ہم سے کہیں گے ہاں بتاؤ تم کیسے گواہی دیتے ہو تو ہم کہیں گے کہ ہم کو یہ خبر محمد الرسول اللہ نے دی ہے تو بھی سچا محمد الرسول اللہ بھی سچے تو ان کی گواہی منظور ہو جائے گی قبول ہو جائے گی تو پہنچانے کی بات پوچھی جائے گی کون دیندار بنا نہیں بنا وہ نہیں پوچھا جائے گا دینداری ہماری اپنی پوچھی جائے گی اور ہماری جتنی بھی دین کی محنتیں ہیں وہ محنت محنت کے لیے نہیں ہے دیندار بننے کے لیے بولو بھائی محنت کس کے لیے نہیں محنت کے لیے محنت نہیں ہے محنت کس کے لیے دنیا میں تمام محنتیں کوئی مقصد کے لیے ہوتی ہے ہر محنت کوئی مقصد کے لیے تو دین کی محنت کس کے لیے مولانا اللہ صاحب سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہو اس محنت سے تو حضرت نے فرمایا احیا و جمی و ما جا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام جو لے کر آئے وہ زندہ ہو جائے یہ چاہتا ہوں تو دیندار اللہ کے نبی علیہ السلام جو لے کر آئے وہ وہ زندہ ہو جائے کہ کس میں زندہ ہو جائے کہ مسلمان جو زندگی جیتا ہے اس کے زندگی کے پانچ شعبے ہیں کتنے شعبے ہیں ایک ایمانیات کا شعبہ سات چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے کتنی چیزوں پر کہ اس پر ایمان ایسے ہو جائے جیسے اس پر ایمان لانا فرض ہے آمن تو بل ہی ملائی تعالی یہ یہ ایمانیات کے فرائض ہے یہ سات چیزوں پر اسلام کے فرائض پانچ ایمان کے فرائض سات کہ اس میں ایسے ایمان لانا جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس لیے ہمارے وہاں سب سے پہلے ایمان کی محنت ہے پھر ارکان اسلام وہ پانچ ہیں عبادات اس کو کہیں گے عبادات کہ عبادت ہماری کیسی ہو جائے اللہ جیسی عبادت ہم سے چاہتے ہیں ہم ایسی عبادت کرنے والے بن جائیں کیونکہ خالی عبادت آسمانوں پر نہیں جاتی ایسی عبادت آسمانوں پر جاتی ہے جیسی اللہ چاہتے ہیں ایک آدمی نے نماز پڑھی تو نماز آسمان پر بھی جائے گی اور ایک آدمی کی نماز منہ پر بھی ماری جائے گی ایک آدمی حج میں جائے گا تو اس کو کہا جائے گا اہلن لبیک اللہ لبیک تو کہا جائے گا کہ لبیک و سادیک آ جائیے آپ کی لبیک منظور ہے ایک آدمی حج میں جائے گا اور کہے گا لبیک اللہ لبیک تو کہا جائے گا لا لبیک ولا سادیک تم یہاں متاؤ ہمیں تمہاری حاضری منظور بھی نہیں ہے وہ بیت اللہ گیا ہے یہ کون آدمی ہے کہ جس نے حج کو خراب کر دیا کس کی نماز منہ پر ماری گئی کہ جس نے نماز کو خراب کر دیا روزدار دو قسم کے ہیں ایک کا روزہ ایسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں میں خود ہو جاؤں گا ایک روزہ رکھنے والا وہ ہے جس کو کہتے ہیں تجھے کچھ نہیں ملے گا سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے یہ کون سا روزہ رکھنے والا کا روزہ تو رکھا ہے مگر روزے کو خراب کر دیا تو دوسرا ہم سے تقاضا ہے کہ ہماری عبادتیں ایسی ہو جائے ایک تو عبادت والے ہوں اور دوسرا عبادتیں ایسی ہو جیسی اللہ چاہتا ہے ایک ایمانیات بنانی ہے ایک عبادتیں بنانی ہیں اس محنت میں لگنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ٹھیک ہو جائے تیسرا ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں لین دین لین دین معاملات ورنہ کل قیامت کے دن ایمان اور عبادت سے بہت دین بنایا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عہد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن معاملات کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا کسی کی ایک بالش کسی کی زمین دب گئی ایک بالش تو تو اس کو گلے کا توق بنایا جائے گا ایک چونی کسی کی ہمارے پاس آ گئی ستر مقبول نمازیں چلی جائے گی پتا نہیں ستر ہے بھی کہ نہیں ہے ایک ایک چونی پر ستر مقبول نمازیں چلی جائے گی کل قیامت کے دن تین عدالتیں لگے گی ایک اللہ کے حقوق کی حقوق اللہ کی اس میں اسلام اور کفر ہوگا تو اس میں کوئی بات نہیں اسلام ایک طرف کفر ایک طرف دوسری حقوق اللہ کی کہ اللہ اس میں جس کے چاہے معاف کر دیں گے اور تیسرا حقوق العباد کی ہوگی اس میں اللہ کہیں گے جاؤ اپنا معاملہ صاف کر کے آؤ اس لیے تیسری جو چیز ہے معاشرت ہمارے معاملات صاف ہو جائیں تبلیغ میں لگنے کے بعد شیطان ان چیزوں سے ہمیں زخمی کر دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پوچھتے تھے اس کے ذمے کسی کا مال تو نہیں ہے اگر کسی کا مال ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اس کے قرضے کو میں ادا کروں گا پھر نماز جنازہ پڑھیں گے اس کی ذمہ داری خود لیتے تھے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہ ہوں تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تمہارا بھائی مر گیا ہے اس کے ذمہ دوسرے کا مال ہے ہے کوئی جو اس کا مال ادا کر دے اس کا ذمہ داری لے لیں کوئی ذمہ داری لیتا تھا تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اور اگر کوئی اس کی ذمہ داری نہ لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے یہ فرماتے تھے جاؤ اپنے بھائی کی نماز تم ہی پڑھ لو اس محنت میں لگنے کے بعد ہمارے معاملات صاف ہو جائیں میراث کے مسائل بھائی بہنوں کے مسائل پڑوسیوں کے مسائل کسی کے حق ہمارے اوپر تبلے میں لگنے کے بعد زندگی گندی نہ رہے کہ اس مبارک محنت کی قدر یہ ہے کہ میں اس محنت سے نفع اٹھاؤں اپنے آپ کو دیندار بناؤں ایمانیات میں دیندار معاملات میں دیندار معاملات سارے کا سارے کسی کا کوئی حق میرے ذمہ بات حضور علیہ السلام اپنی وفات سے پانچ دن وفات جو ہوئی ہے حضور کی پانچ دن بیمار رہے ہیں جمعرات کو قبرستان گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے کو دفن کرنے کے لیے وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار آ گیا جمعرات کے دن پھر جمعرات جمعہ سنیچر اتوار اور کون سے دن دنیا سے رخصت ہوئے پیر کے دن تو کتنے دن ہو گئے پانچ دن ان پانچ دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے سخت بخار میں رہے مگر اس کے باوجود دنیا سے جانے کا موقع ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی بیماریوں کے باوجود دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آئے کتنے آدمیوں کے سہارے سے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگوں میرے جانے کا وقت قریب ہے اگر تم میں سے کسی کا کوئی مالی حق مجھ پر نکلتا ہو یا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے لے آخرت نے مجھ سے پوچھے نہیں آخرت نے مجھ سے سوال نہ کرے دو آدمیوں کے سوارے سارے سے حضور آ رہے ہیں کتنا سخت آخرت کا معاملہ ہوگا معاملات کا دو آدمیوں کے سہارے سے آ کر پوچھ رہے ہیں پھر دوسرے دن آئے دوسرے دن بھی یہی اعلان کیا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کے پاس ایک روپیہ مانگتا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے کہ کب کا وہ ایک روپیہ ہے تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کے پاس فلاں فلاں مانگنے والا آیا تھا آپ کے پاس نہیں تھے تو آپ نے میرے پاس سے لے کر دیا تھا کہاں مجھے یاد آ گیا یہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ واقعات ہمارے لیے ظاہر فرمائے تاکہ ہمیں عبرت ہو ورنہ ہمارے دل میں آئے گا کہ ایک روپیہ مانگا یہ اللہ ہی نے کروایا تاکہ ہمیں عبرت ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع میں ایک ان کے چچا زاد بھائی بیٹھے تھے فضل ابن عباس ان سے کہا میرے بھائی اس کی ذمہ داری تم لیتے ہو حضور کے پاس کچھ نہیں ہے ایک روپیہ دینے کا نہیں ہے وفات سے پہلے تو اپنے بھتیج بھائی سے کہا بھائی اس کی ذمہ داری تم لیتے ہو کہ میں لیتا ہوں معاملے کو صاف کیا پھر کہا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یہی بدلہ لے لو آخرت میں مجھ سے نہ پوچھے یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے مولانا اس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ایسے بول بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اگر کسی ایمان والے کو ہم سے تکلیف پہنچی ہمیں نہیں پتا اس ایمان والے کی قیمت اللہ کے وہاں کتنی زیادہ ہے بعض مرتبہ ہم سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے وہاں عزت والا ہوتا ہے اور اس کی تکلیف کر کے ہم اپنا اپنا خاتمہ برا کر دیتے ہیں کتابوں میں آتے ہیں بعض لوگوں کی بے عزتی سے اللہ موت ایمان سے محروم کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں معاملات اور معاشرت کی صفائی ہم سے تبلیغ کے جنون میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہماری زبانوں سے ہمارے معاملات سے ہمارے کسی چیز سے ہمارے مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے رحمت اللہ علیہ ماں جمشید صاحب کو انہوں نے یہاں بھیجا تھا حضرت تھانوی کے بڑے لوگوں میں تھے یہاں بھی آتے تھے فاروقیہ میں وہ کہتے تھے کسی کو زنا کرتے دیکھو تو بھی بدگمانی مت کرو کیا کرتے دیکھو بولو اس کے چرچے نہ کرو کیوں کہ اس نے زنا کیا تو گناہ کیا ہے لیکن زنا کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی تو صاف ہو گیا زنا کی توبہ کیا اللہ میری بھول ہو گئی آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا معاف کر دے تو پورا ہو گیا زنا توبہ کا مطلب آئندہ کبھی اس طرف لوٹ کر ابھی جو ہوا معاف کر دے تو میں نے تو توبہ کر کے معاف کر دیا اور دوسرے نے میری چرچا کر کے اپنا شروع کر دیا تو کیا کسی کو کسی جرموں میں دیکھ کر بھی چرچے نہ کرو کسی کے چرچے نہ کریں اپنی زبانوں کو صاف رکھیں مولانا مولانا سرمدال فرماتے تھے کہ ہم ایسے بول بولنے کے عادی ہو گئے جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگوں کی تکلیف پہنچانے سے آدمی اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے ہمیں نہیں پتا جس کو ہم نے تکلیف دی ہے شیطان ہم کو بزرگ سمجھاتا ہے کہ تو بڑا بزرگ ہے ہر ایک کو بزرگ اللہ فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھے لا تو زکو انفسکم کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اللہ کو خوب پتا ہے کون کیسا ہے اللہ عالم و بے من تقا اللہ کو خوب پتا ہے کون کیسا ہے کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہ بتائے اللہ کے وہاں ہو سکتا ہے میرا نوکر مجھ سے زیادہ قیمت والا ہو ہمارا غلام ہم سے زیادہ آقا سے زیادہ اس کا نوکر قیمت والا اللہ کے وہاں کس کی کیا قیمت ہمیں نہیں پتا ایک مرتبہ بغداد میں قحط پڑا قحط تو قحط پڑا تو لوگ دعا کے لیے پوری مسجد بھر گئی اللہ سے آوازاری کر رہے ہیں ایک قطرہ بارش کا نہیں آیا ایک بزرگ مسجد میں سوئے ہوئے تھے رات مسافر تھے مالک بن دینار سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا پورا بغداد چیخ چیخ کر چلا رہا ہے ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوا رات ہوئی سب چلے گئے گھر یہ مسجد میں مسافر تھے تو سو گئے تو ایک آدمی آیا پیروں کا کٹا ہوا معذور پیروں سے گھسیٹتا ہوا ہفشی غلام آیا کون آیا ارے بولو نا بھائی ہفشی غلام پیروں سے گھسیٹتا ہوا مسجد میں آیا دو رکعت وضو کی اس نے اور مسجد میں دیکھا یوں کوئی نہیں ہے تو مختصر دو رکعت پڑی کتنی رکعت پڑی بولو دو رکعت مختصر پڑی اور اللہ میاں سے اللہ میاں تو نے ان بغداد والوں کو تمبی کرنے کے لیے بارش روک لی تھی اللہ میاں ان کو تمبی ہو گئی بارش برسا دے اور اللہ میاں ابھی برسا دے کیا کہا اس نے اللہ میاں بارش برسا دے اور کب برسا دے بس پورا کیا اور دیکھا ہاتھ پھیرنے سے پہلے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی پورا بغداد لگا ہوا تھا ایک قطرہ نہیں برسا یہ حبشی چھوٹا سا ہے پیروں کا کٹا ہوا غلام ہے چپٹی ناک والا ہے اللہ کے وہاں عزت والا ہے تو اس نے کہا لمیا دو رکعت مختصر پڑی اور اللہ میاں سے مختصر دعا کر رہا ہے اللہ میاں تو نے بارش روک لی ان کو تمبی کرنے کے لیے اللہ ان کو ہو گئی تمبی بارش برسا دے اور کب برسا دے ارے بولو نا بھائی محسوس اور بارش برسی وہ جب مسجد سے نکلا تو کہنے لگے میں بھی پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ گھر میں داخل ہو گیا میں نے اس گھر پر نشان لگا دیا کہ صبح اس سے ملیں گے جب صبح ہوئی تو میں گیا تو وہ گھر غلاموں کو بیچنے کا گھر تھا وہاں غلام بکتے تھے تو میں آقا سے کہنے لگا مجھے بھی غلام چاہیے تو آقا نے بڑے بڑے غلام دکھائے یہ فلاں فلاں فلاں فلاں تو میں نے کہا یہ نہیں چاہیے تو اس نے لمبے دکھائے کہ یہ بھی نہیں چاہیے خوبصورت دکھائی یہ بھی نہیں چاہیے ارے بھائی تجھے کیا چاہیے پھر نہ لمبے چاہیے نہ گورے چاہیے نہ موٹے چاہیے ان کو جو چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو خالی نکلنے لگے واپس تو ایک جھونپڑی سائڈ میں بنی ہوئی تھی یہ کیا ہے کہ اس میں بھی غلام ہے مگر نکم میں غلام ہے کیسے غلام ہے بولو بھائی تو کہا وہ بھی دکھا دے کیا کرو گے اس کو دیکھ کر نکم میں ہے معذور ہیں بھائی دکھا دو ذرا تو جیسی جھونپڑی کھولی اس میں سے وہی حبشی غلام گھسیٹتا ہوا نکلا جس کی تلاش تھی یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے تو وہ کہنے لگے اس کو لے کر کیا کرو گے یہ گھٹنوں سے معذور ہے کچھ کام کا نہیں ہے کہا مجھے یہی چاہیے تو اس نے کہا اچھا جاؤ تم اس کو سستے بھاؤ میں لے جاؤ اس کو نہیں پتا تھا یہ کتنے بھاؤ کا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھاؤ کو قیمت یہ کتنی قیمت ہم ہم ہندوستانی ہم کو ذرا اردو آتی نہیں ہے جی تو انہوں نے کہا کہ کتنی قیمت کا ہے تو انہوں نے قیمت بہت سستے میں دے دیا کہ سستے اس کو نہیں پتا تھا کتنی قیمت کا ہے گھر لے گئے غلام کہنے لگا تم مجھے کیوں خرید کر لائے ہو میں تمہیں کیا کام آؤں گا ایسے زوردار غلام تھے ان کو لے لیتے کہنا مجھے تجھے تیری تلاش تھی میری کیوں تلاش تھی کہ میں رات مسافر تھا مسجد میں سویا تھا پورا بغداد آیا تھا ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا اور جب تو آیا تھا تو نے اللہ میاں سے یہ کہا اللہ نے بارش برسا دی کہا تمہیں دھوکا ہو گیا ہے میں کون ہوتا ہوں میری کیا حیثیت ہے اور کوئی ہوگا اس نے ٹالنا شروع کیا آقا کہنے لگا نہیں آپ ہی تھے کہ نہیں میں کہا جی میری کیا حیثیت کہ نہیں آپ ہی تھے تو اس نے آخر میں پوچھا اچھا آقا آپ کو یقین ہے کہ میں ہی تھا کہ جی مجھے یقین ہے کہ تو ہی تھا تو بس اسی وقت سجدے میں گیا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک میرا تعلق تیرے ساتھ جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا اور سجدے میں روح قبض ہو گئی تو لوگوں کو ہم کرسیوں سے نہ تولیں کرسیوں سے تولتے ہیں پیسوں سے تولتے ہیں عہدے سے تولتے ہیں مسلمان بحثیت مسلمان کی قیمتی ہے مولانا صاحب فرماتے تھے مسلمان کی عزت بحثیت مسلمان ہونے کے کرنی ہے تو ہم سے کسی کو اس محنت میں رہتے ہیں زمانے میں تکلیف نہ پہنچے کس کی قیمت اللہ کے وہاں کیسے حضور حجمے تھے حضور نے ایک حج کیا عرفات سے مزدلفہ جانا تھا تو سارا کافلا رکا ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام حج میں گئے تو سب کو اعلان کیا کئی لوگوں آؤ ہمارے ساتھ حج کرو تو سارے لوگ حج میں ساتھ ہو گئے تو یمن کے لوگ بھی حج میں حضور کے ساتھ آئے تھے یمن کے لوگ جب حضور کے ساتھ حج میں آئے تھے ارفاظ سے مزدلفہ جاتے جاتے جب حضور رکے تو یہ یمن کے لوگ تھے ان میں ذرا جلدی آ گئی اور کہنے لگے کہ چلو اللہ کے نبی علیہ السلام دیری ہو رہی ہے جلدی جانا ہے آگے مزدلفہ جانا ہے سب کو جلدی ہوتی ہے وہاں دیکھا ہے سب کو جلدی ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ میں گئے تھے اس لیے یاد دلا رہا ہوں ان کو کہ سب کو جلدی ہوتی ہے تو مزدلفہ جاتے ہوئے سب کو جلدی تو حضور سے انہوں نے بھی کہا چلو چلو جلدی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی صبر کرو ایک صاحب گئے ہیں ضرور سے وہ آئیں گے پھر جاتے ہیں لیکن جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ صبر نہیں کر پاتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر وہ بولنا شروع کیے حضور خاموش رہے اتنے میں وہ جو صاحب گئے تھے وہ آ گئے ان کا نام تھا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کیا نام تھا بولو ان کی ماں ہبشن تھی ان کی ماں کون سی تھی تو چہرے پر تھوڑا ساؤلے تھے کالے تھے تو انہوں نے ان کو ہلکے سے کہا اس کالے کی وجہ سے ہم کو لیٹ کر دیا یہ یمن والوں نے کہا اس کالے کی وجہ سے ہم کو لیٹ کر دیا یہ زبان سے جملہ نکلا کیا زبان سے جملہ نکلا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد دو مہینے دنیا میں رہے کتنے مہینے رہے یہ زلاج کا زمانہ پھر اس کے بعد محرم اس کے بعد سفر اس کے بعد ربی الاول میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے دو ڈھائی مہینے گزرے تھے سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن ایک مجمع اس زمانے میں وہ تھا جو حضور کی شرم میں مسلمان ہوا تھا کس کی شرم میں تو وہ جب حضور چلے گئے تو انہوں نے کہا اب ہم بھی اسلام پر نہیں رہیں گے وہ مرتد ہو گئے کیا ہو گئے مرتد ہو گئے علیمیا کی ایک کتاب ہے ردت ابا بکر بکرین کہ اس زمانے میں ارتداد آیا تب بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور گیارہ جماعتیں بنائی ان مرتدین کو سمجھانے کے لیے کتنی جماعتیں ایک مہینے تک ان جماعتوں نے محنت کی سب دوبارہ مسلمان ہو گئے سوائے والوں کے جنہوں نے کہا تھا اس کالے کی وجہ سے ہم کو لیٹ کر دیا مسلمان کو ہلکا کر دیا انہوں نے بے عزتی کی تو مسلمانوں کی جماعت ان کے پاس ٹھہری تین دن تک ان کو باتیں سمجھائی لیکن تین دن تک سمجھانے کے باوجود کہ بھی ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر مرتد کا حکم یہ تین دن کے بعد اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو قتل کرو تو صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ لڑی اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا حضور کے ساتھ سفر کیے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی وہ کفر کی حالت میں مار دیے گئے ہے تو صحابہ کی تیسری جلد میں ہے نیچے مولانا انعام صاحب نے واقع اس کے ہنشے چڑھایا کہ ایک مسلمان کو ہلکا کرنے کی وجہ سے پورے قبیلے کو اللہ نے کفر کی موت مار دیا تو اللہ کے وہاں کس کی کیا قیمت ہے ہمیں نہیں پتا ہماری محنت میں کوئی کسی کو ہم بے عزت نہیں کریں گے اپنے معاملہ صاف کریں گے کسی کو بے عزت نہیں کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں ایام مرض میں دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آئے اور یہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی صاحب مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کا بدلہ اس دنیا میں ہم سے لے لے آخر اپنے مجھ سے کوئی نہ پوچھے ایک تو حساب کتاب کا پوچھا کسی کا معاملہ ہو تو بتاؤ تو ایک آدمی کھڑا ہوا دوسرا حضور نے کہا مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو یہیں بدلہ لے لے آخرت میں مجھ سے نہ سوال کرے ایک آدمی کھڑا ہو گیا حضور آپ نے مجھے فلاں موقع پر کوڑا مارا تھا تو حضور بیمار ہے ایا میں مرض میں ہے تو اللہ کے نبی کہنے لگے او بھائی کوڑا لے لو اور مجھ سے بدلا یہیں لے لو آخرت میں مجھ سے حساب مت مانگنا تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جس زمانے میں آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا آپ کے جسم پر چادر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میاں میں بیماری میں چادر نیچے گرا دی اور بیٹھ گئے بھائی مجھ سے بدلا لے لو آخرت میں مجھ سے پوچھنا مت لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ایا میں بیماری میں حضور کو کوڑا ماریں گے حضور کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلا لے لو وہ آدمی آگے بڑھے کوڑا پھینکا اور ایک دم حضور کو سیدھے سے لگا لیا اور پیچھے حضور کی مہر نبوت تھی اس کو بوسا لینے لگے کہ حضور میری مجال ہے کہ میں آپ کو کوڑا لگا دوں مجھے تو اس بہانے سے آپ کی مہر نبوت کو بوسا لینا تھا اپنے معاملات کو ہم صاف کریں اپنی معاشرت کو پاک صاف کریں جب ان میں جھول پڑتا ہے تو یہ اس مبارک محنت کی ناقدری ہے کس سے جو نفع اٹھانا تھا ہم نے نفع نہیں اٹھایا اور قدم قدم پر چکے کرتے رہیں تو پھر ایسے نکل جاتے ہیں جیسے دودھ میں سے مکھے نکل جاتی ہے موت سے پہلے گاڑی کہیں نہ کہیں اٹک جاتی ہے اس لیے حضرت جی رحمت اللہ ایک بات فرماتے تھے بھائی کرتے رہو ڈرتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو یوں کہتے تھے اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے ہم جو جوڑوں پر آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں ہمیں ان چیزوں کی فکر آ جائے اور جو چیزیں ادھر ادھر کے جراثیم لگے ہوں اس کی صفائی کرنے کی ہمیں فکر آ جائیں تو اس میں سب سے پہلی فکر اپنی ذات کی آ جائے اللہ ہم سے اپنی ذات کا سوال کریں گے ہم ہم سے بد اخلاقی نہ ہو جائے تو ہماری ایمانیات ٹھیک ہو کیونکہ جو محنت ہے وہ دین زندہ کرنے کی محنت ہے دین الگ ہے اور دین کی باتیں الگ ہے میں جو بول رہا ہوں وہ باتیں ہیں میں اس کو زندگی میں لے آؤں یہ ہے دین کی دینی زندگی ورنہ دین کی باتیں ہیں حضرت کے ملفوظات میں حضرت فرماتے تھے دین الگ ہے دین کی باتیں الگ ہیں ہماری ساری چیزوں کی نگرانی ہو ایمانیات کی عبادتیں عبادتیں اس کی نگرانی معاملات کی معاشرت اور اخلاق کی ہمارے اندر کمیاں ہیں اس کو تلاش کر کے پوری کرنا کیسے تلاش کریں گے کیا کمیاں ہیں ہر آدمی اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھ رہا ہے کہ میرے میں کہیں بھول ہے ہی نہیں اللہ نے ہم سے جو زندگی مانگی ہے وہ صحابہ کے مشابہ زندگی مانگی ہے کون سی زندگی مانگی ہے یہ جتنے زندہ لوگ ہیں ان سب کو کہا تم اپنی زندگی کو حضور کے صحابہ سے میل کھلاؤ کیونکہ اللہ جو راضی ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی سے راضی پھر صحابہ کے اس پر مول لگا دی رضی اللہ عنہم ورضو عن تو ہم جس لیول پر پہنچے ہیں وہ لیول ہے ایک وہ زندگی تھی جہاں سے ہم آئے ہیں ایک وہ زندگی ہے جہاں ابھی پہنچے ہیں اور ایک وہ زندگی ہے جہاں پہنچنا ہے ایک وہ زندگی جہاں سے ہم اور ایک وہ زندگی جہاں ہم پہنچے ہیں اور ایک زندگی جہاں ہمیں وہ کون سی زندگی ہے حضرات صحابہ سے مشابہ زندگی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم صحابہ سے راضی ہو گئے اور ان سے راضی ہو جائیں گے جن کی زندگیاں ان ان سے سے میل کھائے گی رضی اللہ بے احسان جو کے پر جائے گا اس ہم راضی ہوں گے تو ہمارا ہماری منزل ان کی زندگیاں ہیں حضرات صاحبہ کی زندگیوں سے میل کھا جائے ہم میں کا ایک ایک آدمی ان کے مشابے ہو جائے تو پھر ہم میں اور ان میں کتنا فاصلہ ہے کیسے پتا چلے گا ہمارے بزرگ تھے انتقال ہو گیا وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو دیکھنا ہو کہ میرے اندر کتنی کمی ہے تو اس کے لیے آسان عمل ہمارے پاس ہے کون سا عمل بولو بھائی وہ کون سا عمل کا تعلیم کے حلقے یہ تعلیم کی جو کتاب ہے فضائل عمل فضائل صدقات اس میں حضرت شیخ نے پانچ چیزیں لکھی ہے سب سے پہلے ایمانیات لکھا ہے صحابہ کے واقعات بارہ باب میں کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہوگا نبی کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا دین کے ساتھ کیا تعلق ہوگا وہ پانچوں وہ چیزیں لکھی پھر ارکان اسلام پانچ ہے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اللہ تم میں کیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ لکھا ہے اس میں تفصیل سے ایک تو وہ عمل ہے جو میں پڑھتا ہوں اور ایک اس میں لکھا ہے کہ اللہ تمہاری کون سی نماز دیکھنا چاہتا ہے پھر معاملات لکھے حلال کیا ہے حرام کیا ہے حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا کسی کی ایک بالش سے زمین دبا لی تو کیا ہوگا معاملات پھر معاشرت لکھی ہے امی کے کیا حقوق ابا کے کیا حقوق پڑوسیوں کے کیا حقوق سلا رحمی کیا ہے جانوروں کے کیا حقوق ہے نا صدقات میں اور اخلاقیات حضرت فرماتے تھے جب یہ کتاب پڑھی جائے تو اس کو سرسری نہ لو ان کتابوں کو آئینہ بناؤ کیا بناؤ بولو بھائی آئینے کے سامنے آدمی کھڑا رہتا ہے تو اس کی خوبی بھی نظر آتی ہے خامی بھی داڑھی کیسی ہے بٹن کیسے ہیں ٹوپی کیسی ہے پگڑی کیسی ہے یہ سب چیزیں دیکھتا ہے آدمی حضرت فرماتے تھے کہ اس کو آئینہ بناؤ اور جب کوئی روایت پڑھی جائے تو اس روایت کو اپنے اوپر تولو کہ یہ بات اللہ مجھ میں ایسی دیکھنا چاہتا ہے جو کتاب میں پڑھی گئی اور اس بات میں میں کیسا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو تولنا شروع کرے گا تو جو جھول ہے وہ پتا چلے گا یہاں کمزوری ہے یہاں کمزوری ہے یہاں کمزوری ہے پھر اس کمزوریوں کا علاج کرے گا اور جب تک یہ نہیں کرے گا تو اس کو اپنی کمزوری کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا نبی جی اپنی فکر کرو او انفسکم کہ کتنی فکر کرو کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ تو یہ پورے مجمع کو اس مبارک محنت کی تقاضا پہلا یہ ہے کہ محنت دین دار بننے کے لیے ہے تو ایسا نہ ہو جائے کہ ہم خالی دین کی محنت کرتے رہیں اور دین دار نہ بنے تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اس مبارک محنت کی توفیق جو ہمیں اللہ نے دی ہے اس میں انشاءاللہ روز ترقی کر کے اپنے آپ کو مضبوط دین والا بنائیں گے ہماری محنت محنت کے لیے نہیں ہے ہر محنت ایک مقصد کے لیے ہے دنیا میں سب سے بڑی جو دعوت ہے وہ کون سی ہے اذان شاباش کس نے جواب دیا اذان اللہ فرماتے ہیں یہ دعوت تامہ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ رب دعوت ارے بولو بھائی دعوت تامہ تو اذان کس کے لیے اذان اذان کے لیے کہ اذان نماز کے لیے اب ایک آدمی اذان پر اذان پڑھ رہا ہے اذان پر اذان پڑھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو چلے گا تو جس کام کے لیے نماز تھی اذان تھی وہ تو ہوا نہیں اذان پر اذان اذان پر اذان چلے پر چلا چلے پر لیکن دیندار نہیں بن رہا ہے دیندار نہیں بن رہا ہے تو چلے گا نگرانی کرنی ہے کہ میں میں ہر ہر خروج میں اپنا ایمان بناؤں اپنے اعمال بناؤں ہمارے جذبات اچھے بن جائیں یہ مبارک محنت اگر اچھا وقت لگتا ہے نا اچھا وقت تو آدمی کو خود بخود بزرگ بنا دیتا ہے کون سا وقت لگتا ہے بولو بھائی تو اچھا وقت لگانا ہے اچھا وقت لگنا کس کو کہتے ہیں کہ کرنے کے کام جس میں ہو جائیں اور بچنے کے کاموں سے بچا جائے اس اس لگنے کو اچھا لگنا کہتے ہیں اگر اچھا لگنا ہو تو اس محنت میں ایسی زوردار طاقت ہے کہ آدمی کو بزرگ نہیں بناتا بزرگوں کا بزرگ بنا دیتا ہے ارے بولو بھائی کیسا بنا دیتا ہے اگر اچھا وقت لگائے تو خالی بزرگ نہیں بناتا کیسا بنا دیتا ہے بولو اس لیے اپنا اچھا وقت لگانا ہے اس محنت میں عجیب مولانا نہیں لیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں یورپ یورپ یورپ کارے نبوت ارے بولو بھائی یقین تو نبیوں کی محنت سے کیا ہوتا ہے اللہ پاک نبیوں کو جو ہے نا بگڑے ہوئے لوگوں میں بھیجتے ہیں کون سے لوگوں میں بھیجتے ہیں اور بگڑے ہوئے ماحول میں بھیجتے ہیں کون سے لوگوں میں اور بگڑے ہوئے نبیوں کی محنت سے بگڑے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں نبیوں کی محنت سے بگڑا ہوا ماحول عرب عرب ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ ان کو جاہلیت ان کے ان کے ان کے زمانے کو ہی جاہلیت کہا گیا لوگ بھی بگڑے ہوئے ماحول بھی بگڑا ہوا ایک نبی کی محنت سے لوگ ایسے بنے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے یہ سب بگاڑنے سے آئے تھے اور ماحول ایسا ہو گیا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ایسے کیا گیا جیسے کرنا ہے تو اللہ دوبارہ سات سو سال پرانا اسلام زندہ کر دے گا کون سا پرانا یہ ان کے ملفوظات میں ہے مگر ہم ملفوظات بولو بھائی پڑھتے نہیں ہیں ملفوظ کس کو کہتے ہیں ملفوظ کہتے ہیں دل کی باتیں ملفوظ کس کو کہتے ہیں بولو بھائی دل کی باتیں ہیں وہ ہر ایک کو آدمی نہیں کہتا تو یہ ملفوظات پڑھنے چاہیے تھے حضرت کیا چاہتے ہیں تو ملفوظات تو چھپ گئے ہیں آج کل تو کسی نے وہ بھی چھاپ دیے جتنے ملفوظات تھے وہ سب کو یکجا کر دیا ارشادات و مکتوبات مولانا الیاس صاحب کے نام سے بہت سارے ملفوظات الگ الگ جگہ تھے اس کو ایک جگہ کر دیا پڑھنے چاہیے اس میں حضرت نے لکھا کہ میں اس مبارک محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں کیا مطلب اگر اس کو اچھے سے کیا گیا تو جیسے کرنے اول میں لوگوں میں سدھار آیا ایسے اس زمانے کے لوگوں میں بھی سدھار آ جائے گا ماحول میں بھی لوگوں لیکن کہ اس کو ایسے کیا جائے جیسے اس کو کرنے کا حق ہے کہ یہ آدمی کو اس کے سادے سیدھے اعمال ہیں حضرت کے ملفوظات میں ہیں کہ لوگوں کو اس کی سادگی نے دھوکہ دے دیا ہے اس کے اس میں کوئی یونیفارم نہیں ہے ہاتھ میں کوئی لیپ ٹاپ واپ ٹاپ نہیں ہے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہیں گمنام گمنام پڑے رہنا ہے لیکن اس کے اندر عجیب و غریب اللہ نے تاثیر رکھی چھ بر اعظم میں تبدیلی پیدا کر دی کتنے بر اعظم میں بولو بھائی تو اس کی سادگی کی وجہ سے دھوکہ لوگ کھا جاتے ہیں ایسا طاقتور محنت ہے ہمارے وہاں ایک بزرگ تھے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہے ہاں۔ ارے بھائی نام سنا ہے مولانا اللہ صاحب کے زمانے کے آدمی تھے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ جب مولانا اللہ صاحب نے کام شروع کیا تو ان کو تھوڑی تشویش ہو گئی پتا نہیں مولانا اللہ صاحب نے کیا کیا, کیا کام شروع کیا ہے پتا نہیں کیا شروع کیا ہے شروع کے زمانے کے بعد کہہ رہا ہوں پھر تو وہ ان کے مشورے کے ساتھی بن گئے مولانا اشر رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے ذمہ دار بننے کا فیصلہ کیا تھا رائے پوری نے اتنے بڑے معاون بن گئے لیکن شروع میں نہیں پتا تھا کیا, کیا ہے تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ تشویش میں تھے پتہ نہیں کیا شروع کیا ہے تو وہ انتظار میں تھے کوئی سمجھائے کہ کیا شروع کیا ہے ایک مرتبہ ہمارے بزرگ تھے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے ان کے ملفوظات ہیں وہ ان سے بیت تھے وہ ان سے ملنے کے لیے گئے اثر کے بعد اکثر مریض جو ہوتے ہیں شیخ سے ملنے جاتے ہیں تو شیخ سے ملنے جاتے ہیں تو پوچھ کر جاتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں اجازت ہے تو یہ بغیر اجازت کے چلے گئے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اچانک کیسے آ گئے تو حضرت نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو ابھی مالی منظور کو دیکھا تو ابھی کہاں جاتے ہو تو حضرت نے جواب دیا حضرت میں تبلیغی جماعت میں آیا ہوں ارے بولو بھائی کہاں آیا ہوں تبلیغی جماعت میں تو حضرت نے کہا اچھا تب ان سے زیادہ قابل اعتماد آدمی کون ملے گا تو کیا کہا بھائی ملی منظور صاحب مولانا الیاس صاحب کیا کہتے ہیں یہ پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا حضرت وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے اگر آپ کہو تو میں سنا دوں کچی جی بتاؤ سناؤ تو مولانا منظور رومانی نے وہ یہ فرمایا حضرت مالیہ صاحب نے جو باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب لکھ کر دروازے پر لٹکائی ہوئی تھی روانگی کی باتیں چالیس باتیں کتنی باتیں چالیس باتیں تو وہ کا میں لکھ کر لے گیا تھا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے سنانا شروع کیا یہ یہ یہ کرنا یہ تو بارہ یا تیرہ پڑھی کتنی پڑی یا تیرہ یا چودہ بارہ یا تیرہ یا تیرہ حضرت نے کہا بس بس بس بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ جو اتنا تم نے سنایا اگر اتنا کسی میں آ جائے وہ تو کتب بن جائے گا کیا بن جائے گا کتب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں وہ جو اونچی ٹوپی نہیں پہنتا بہت اونچی کتب مینار وہی ہے نا کتب ہمارے ملک میں ہے ایک مینار دہلی میں تو وہ کتب بن جائے گا ایسا اونچا ہو جائے گا ایسا ہے نا تو پھر کیا ہو جائے گا میں حضرت شیخ کے فضائل حضرت شیخ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا ابھی چھپے ہوئے ہیں تو اس ملفوظات میں حضرت نے لکھا کتب کون ہوتا ہے کتب تو حضرت نے لکھا اس دنیا میں اللہ کے دو نظام ہیں ایک تشریعی نظام شریعت کو چلا اس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے جیسے خدر ابدال ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا کے بہت سارے کام کرواتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ابدال کی جماعت کیسی جماعت بولو ابدال فضال کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے تو حضرت نے لکھا یہ جو عبدالوں کی جماعت ہوتی ہے ان کے جو امیر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتب تو شیخ نے کیا کہا مولانا رائے پوری نے کہ یہ جو مولانا علیہ صاحب نے باتیں سنائی ہے اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا ارے بولو نا بھائی خالی بزرگ نہیں بنے گا بزرگوں کا بزرگ لیکن بات یہ ہے کہ وقت اچھا لگے کیسا لگے بولو دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا وقت اچھا لگے اس لیے ہمیں بھی اپنا وقت اچھا لگانا ہے اور ہماری جتنی جماعتیں ہم روانہ کریں ان کو روانگی کی بات اچھی سمجھا کر بھیجنی ہے خوب اچھے سمجھا کر بھیجنی ہے مولانا اس رحمت اللہ جماعت روانہ کرتے تھے ڈھائی گھنٹے روانگی بیان کرتے تھے پھر میاں جی سے کہتے تھے میاں جی اب انہوں نے بات سمجھی نہیں ان کو روک لو کل دوبارہ بیان کریں گے پھر دوسرے دن روانگی بیان کرتے تھے اور بعض مرتبہ تین تین دن جماعت کو روک کر روانگی سمجھا کر بھیجتے تھے اب ہم تین دن کے دن کی جماعت کو دس منٹ روانگی بیان کرتے ہیں اکثر نیا مجمع تبلیغ میں تین دن کے راستے سے آتا ہے اب ہم روانگی بیان نہیں کرتے کرنے کے کیا کام ہے چار چیزوں میں زیادہ وقت لگانا ہے چار میں کم سے کم وقت لگانا ہے چال بالکل نہیں کرنا ہے ہوتا ہے نا چار چیزیں نہیں بولنی ہے نقد جماعت بنانی ہے مسجدوار جماعت بنانی ہے مسجد میں وقت گزارنا ہے یہ ساری باتیں دس منٹ میں کیسے ہو جائے گی حضرت ڈھائی ڈھائی منٹ گھنٹے بیان تک تو روانگی کی بات اچھی کریں حضرت کے بیان میں پڑھ رہا تھا اس میں میں نے پڑھا کہ اللہ کے راستے کا زمانہ جو ہے وہ خروج کا زمانہ وہ بننے کا زمانہ ہے بولو کون سا زمانہ پھر حضرت نے فرمایا کوئی چیز بننے کے زمانے میں بگڑ گئی اب اس کے بننے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی تو اللہ کے راستے میں آدمی بنتا بھی ہے اور اللہ کے راستے میں آدمی بگڑتا بھی ہے حضرت نے پھر دو مثالیں دی کہ بننے کے دو جگہ کا بگڑا ہوا کہیں نہیں بنے گا یہ فرمایا دو جگہ کا بگڑا ہوا کیا نہیں ہوگا حضرت نے فرمایا ایک ایک علم سیکھنے گیا اور علم سیکھنے کے زمانے میں اس نے گناہ کیے اور غفلت کی تو علم سیکھنے کے زمانے میں اگر کوئی بگڑ گیا اب وہ نہیں بنے گا پھر فرمایا ایک اللہ کے راستے میں گیا ہوا اگر غلط کر دے تو وہ بگڑ گیا پھر وہ نہیں بنے گا پھر حضرت نے دو مثالیں دی یہ مثال دی کہ اللہ کے راستے کا زمانہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بننے کا زمانہ ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کا زمانہ بچہ کہاں بنتا ہے ارے بولو بھائی کہاں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں اب کوئی بچہ اس بننے کے ماحول میں جہاں اس کو بننا ہے صحیح نہیں بنا آنکھیں بہنگی رہ گئی کان بہرے رہ گئے آنکھ لولا رہ گیا پیر لنگڑا رہ گیا اور دار پیدا ہو گیا اب جو مادرزاد ایپ دار پیدا ہوا بننے کے ماحول میں پورا نہیں بنا اس کو ماں ڈاکٹروں کے پاس لے کر پھرے کہ اس میں یہ کمزوری رہ گئی اس کو ٹھیک کر دو تو جو مادرزاد پیدا ہو کمزوری کے ساتھ اس کو کوئی ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے ارے بولو خر سکتا ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ بننے کے زمانے میں بگڑ گیا کون سے زمانے میں بگڑا ہے بننے کے زمانے میں اب اس کا سدھار نہیں ہوگا پھر دوسری حضرت نے مثال دی کہ بھائی روٹی کہاں بنتی ہے تنور میں بنتی ہے توے پر سیکتے ہیں یہ اس کے بننے کی جگہ ہے کوئی روٹی تنور میں ہی جل گئی کوئی روٹی توے پر ہی خراب ہو گئی اب توے سے اترنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی کہ بھائی یہ خراب کہاں ہوئی ہے ارے بولو بھائی یہ خراب کہاں ہوئی کیا بننے کی جگہ پر اگر بننے کی جگہ پر وقت صحیح نہیں گزرا تو پھر آدمی بجائے بننے کے مفاسد کے ساتھ واپس آتا ہے سگریٹ پیتا ہوا آتا ہے تمباکو کھاتے ہوئے آتا ہے گنا کرتے ہوئے آتا ہے تو ہمیں اپنے وقتوں کی نگرانی کرنی اتنا طاقتور کام ہے یہ جس جگہ کی نیکی کی بڑی اس جگہ کا گنا بھی بڑا تو اللہ کے راستے میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں پھر وہاں غفلت ہوگی تو وہاں کے گنا بھی بڑے ہوں گے اس لیے خود بھی اچھا وقت لگانا ہے اور ہماری جماعتوں کو اچھے سے روانگی کی بات کرنی ہے بھر کے بھیجنا ہے آج صاحب فرما دیتے بھر کے بھیجو اور اور واپس آئے تو اچھے سے واپسی کی بات کریں کاروباری سنیں پھر واپسی کی بات کریں کیوں واپسی کی بات کرنی ہے اس لیے یہ سب پرانوں کا مجمع ہے اس لیے میں تھوڑی سی مذاکرہ کر رہا ہوں کہ واپسی کی بات اس لیے کرنی ہے کہ یہ مہینے میں تین دن اللہ کے راستے میں گیا ہے اب ستائیس دن اس کو گھر میں رہنا ہے اب ستائیس دن اگر اس کو ماحول نہیں ملے گا تو یہ ٹک پائے گا ارے بولو بھائی ٹک پائے گا نہیں ٹک پائے گا تو اس کو اپنے مقام پر جمنے کی اپنے معاملات میں رہنے کی معاشرت میں رہنے کی ساری بات سمجھا کر بھیجنا پڑے گا اب ہم ہم واپسی میں کتنی دیر بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیں واپسی کی باتیں سمجھا کر بھیجنا پڑے گا اپنے اپنے علاقوں میں جو جماعتیں آئے اس کو تو رواں خود بھی اچھی روانگی کرنی ہے اچھا وقت گزارنا ہے اور ساری جماعتیں اچھا وقت گزارے اس کی محنت کرنی ہے تو تو اگر یہ چیز ہو گئی تو انشاءاللہ اس سے ہم دیکھیں گے کہ ہم خود بھی بنیں گے اور ہمارے ذریعے سے ہزاروں لوگ بنتے چلے جائیں گے یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے یہ جتنے جوڑ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دوہرانے کے لیے یاد یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں مگر ہمیں یاد دلانا اللہ فرماتے ہیں کہ یاد دلاتے رہو ایمان والوں کو یاد دلانا نفع دیتا ہے کہ ہم ہماری اپنی ذات کی غفلت نہ آ جائے کہ مجھے اپنی ذات کو دیندار بنانا ہے اس میں غفلت نہ آئے مجھے اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا ہے کتابوں میں آتا ہے اوروں کی دینداری کا ہم سے سوال نہیں ہوگا گھر والوں کی دینداری کا سوال ہوگا ہے نا کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کا سوال ہوگا تو ہمارے ماتحت میں ہماری اولاد ہے ہماری بیوی ہے تو ان میں یہ فکر آنی چاہیے ہماری بیویوں میں ہمارے بچوں میں فکر آنی چاہیے ایسا نہ ہو جائے سارے جہاں سے باخبر اپنے جہاں سے اپنے گھر والوں کو ہم اس میں جو فکر اللہ نے ہم کو دی ہمارے گھر والوں کو ہم دیں ہماری موجودگی میں ہمارے بچے تبلیغ میں لگ جانے چاہیے ہمارے بچے تبلیغ میں لگے اس کے لیے کیا کریں گے حضرت جی فرماتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو دین میں لگا دو دین مستورات کو حضرت فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بن جانا ایک نسل کا بن جانا ہے کیا فرماتے تھے حضرت بولو بھائی ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا اور ایک عورت کا بن جانا اگر عورت بن گئی تو پوری نسل بن جائے گی حضرت فرما دیتے مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہم اپنی بیویوں کو شریک کر لیں اگر ہماری بیویاں شریک ہو گئی تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے تابے ہوتے ہیں کس کے تابے ہوتے ہیں بولو بھائی ہم کسی کو پوچھیں کہ بھائی تمہاری زبان کون سی ہے تو کیا پوچھتے ہیں تمہاری مادری زبان کون سی ہے ایسا پوچھتے ہیں تمہاری پیدری زبان ارے بھائی بولو نا آپ کے وہاں کیا پوچھتے ہیں انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کوئی ایسا پوچھتا ہے فادر ٹنگ عربی میں پوچھتے ہیں لغت الام لغت الب نہیں پوچھتے بچے ماں کی بولی بولتے ہیں ماں جس ڈگر پر ہوگی بچے اس ڈگر پر جائیں گے تو ماں کا بن ماں بن گئی تو پورا گھر بن جائے گا اس کو کہتے ہیں گھر والی کیا مطلب اس کا وہ گھر کی والی ہے وہ کیا ہے بولو بھائی گھر کی والی ہے گھر میں کس کی چلتی ہے ارے بولو بھائی بچوں پر بھی ماں کی چلتی ہے اور میں ایسا نہیں کہتا ہوں بچوں کے ابا پر بھی اسی کی چلتی ہے لیکن اگر ایسا کہوں تو آپ کو برا بھی نہیں لگانا چاہیے کتابوں میں آتا ہے آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں گھروں میں قبلہ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی بولو قبلہ کا مطلب بغیر قبلے کے نماز ہوتی ہے ارے بولو بھائی اب بغیر ان کی منشا کے گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا وہی قبلہ ہو جائے گی آج اگر میں کہوں اسی نبے فیصد قبلہ ہو گئی تو شاید برا ہو جائے گا ہمارے گھر میں رشتہ آئے لڑکے لڑکی کا ٹھیک ہے رشتہ آیا اور بیوی چاہتی ہے کہ وہ رشتہ ہو جائے ہم چاہتے ہیں وہ رشتہ نہ ہو تو کیا ہوگا جی ذرا زور سے بولو کیوں ہو جائے گا بھائی ہم تو چاہتے ہیں نہ ہو اور وہ چاہتی ہے ہو جائے تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا کیسے ہو جائے گا وہ گھر والی ہے بابا جی کہہ رہے وہ گھر والی ہے وہ آپ کا اتنا ذہن بنائے گی کہ آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی اچھا رشتہ آیا ہم چاہتے ہیں ہو جائے اور وہ چاہتی ہے نہ ہو تو کیا ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آخر زمانے میں وہی قبلہ ہو جائے گی تو ہم عورتوں سے نظر انداز نہ کریں اپنی بیویوں کو اپنی ان فکروں میں شریک کرنے سے نظر انداز نہ کریں دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ اور بچے عورتوں کے تابے ہیں تو ہم اپنی ان عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں یہ بیویاں جو ہیں وہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بیوی ہے اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے آدم کے ساتھ کس کو بنایا ہم ان کی اماں کو بنایا ان کی بیوی کو بنایا ان کی بیوی ہماری اماں ان کی بیوی بھائی ہمارے گھر میں ہماری اماں ابا کی بیوی تو آدم علیہ السلام کے ساتھ جو تھی وہ کون تھی ہماری اما لیکن آدم کی تو دنیا کا پہلا رشتہ کون سا بیوی ارے بولو بھائی پہلا رشتہ کون سا بیوی اور آخری رشتہ بھی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے ارے بولو بھائی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے بیوی کے ساتھ جانا ہے تو پہلا رشتہ بھی بیوی اور آخری رشتہ بھی یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے یہ محبت کا رشتہ ہے اسی سے ہماری نسل چلے گی اس سے ہم لڑتے رہیں گے صبح سے شام تک یہ پیار کا رشتہ ہے یہ کون سا رشتہ ہے یہ یہ محبت کا رشتہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنے فکروں میں شریک کریں تو اپنی بیویوں کو ہم محبت دیں محبت فاتح ارے بولو نا بھائی علامہ اقبال کا شعر ہے محبت فاتح عالم دلوں کو اگر کھول دیتی ہے محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی نے اپنی بیویوں کو محبت دی اور اپنے فکروں میں شریک کیا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھا دن وہی کا آدھا دن امی جان سے سیکھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنا دن بولو بھائی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کیسے لے کر چلے کیسے لے کر چلے اتنی محبت دی ہے کہ نہ پوچھا ہوا تھا حالانکہ ان کے اندر رشتہ سوکنوں کا تھا سوکنوں کے بہت مسئلے ہوتے ہیں سوکن کس کو کہتے ہیں جی دو بیویاں ہوں کسی کی ان کے آپس کے رشتے کو کون سا رشتہ کہتے ہیں ارے بولو نا بھائی ہمارے ملک میں تو سوکن کہتے ہیں آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں سوکن جانتے ہو کس کو کہتے ہیں آپ کبھی چھری تیز کرنے گئے ہو چھری یا کینچی تیز کرنے جاتے ہیں تو وہ جب اس کو تیز کرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتی ہے چنگاریاں نکلتی ہے وہ جو چنگاری نکلتی ہے اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر وہ ایک آنکھ میں آ جائے آنکھ میں تو آنکھ کو کیا کرے گی ارے بولو بھائی پھوڑ دے گی کیا کرے گی ایک کن اگر آنکھ میں آ گئے تو آنکھ کو پھوڑ دے گی اور جب دو بیویاں جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں ایک کن نہیں کتنی کن سو کن کتنی کن بولو بھائی جنہوں نے کیا ان سے پوچھ لینا کیسی کن ہے وہ تو سوکنوں کا رشتہ ہے حضور کے گھر میں گیارہ بیویاں ہیں تو ان کے وہاں بھی وہ سارا ہوتا تھا جو سوکنوں میں ہوتا ہے اللہ نے یہ ساری معاشرت ان کے ذریعے سے وجود لا کر ہم کو بتائی تم کیا کرو گے حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی وہ سارا ہوتا تھا جو عام انسانوں کے گھر میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو میں خدمت کروں میرے گھر میں آئے تو میں کروں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو لے کر چلتے تھے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام امی جان کے گھر میں تھے دوسرے نے کھانا بنا کر بھیجا تو اس کو غصہ آ گیا میرے گھر میں اللہ کے نبی ہے اس کے گھر سے کیوں کھانا آئے گا میں بنا کر کھلاؤں گی اس نے پیالہ لیا دیوار پر یہ ٹھوک دیا اور پیالہ ویالہ سب توڑ دیا حضور نے کچھ نہیں کہا وہ جانتے ہیں کہ غیرت کا تقاضا ہے امی جان فرماتی ہے میں نے ایسا کیا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے دھمکایا نہ مجھے ایسا کیا نہ ایسا کیا وہ سب ہوتا تھا ایک مرتبہ کھانا آیا دوسری کے گھر سے حضور امی جان کے گھر میں تھے عائشہ کے گھر میں تو امی جان نے اپنے غلام سے کہا اچھا انہوں نے کھانا بھیجا ہے میں بنا کر کھلاؤں گی وہاں سے کیوں آیا ہے میرے حق کا حضور کو کھلاؤں گے تو ان کے غلام کو کہنے لگی کیسا کرنا کہ جب دسترخان پر حضور بیٹھے نا تو وہ برتن کو رکھتے رکھتے رکھتے ہاتھ سے چھوڑ دینا تاکہ کیا ہو جائے گر جائے تو گر گیا تو میں کھلاؤں گی پھر تو حضور سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں میں حضور ان کو کیسے لے کر چل رہے ہیں اتنا لاڑ دیا اتنا لاڑ دیا اتنا پیار دیا جب کھانے بیٹھے ہیں امی جان تو امی جان نے گوشت اٹھایا اور یوں لیا اور یوں توڑ کے رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی ٹکڑا اٹھایا اور کھایا نہیں میں کہہ رہا تھا محبت دینے کی چیز ہے اور محبت کو دکھانا پڑتا ہے محبت کہنے کی چیز نہیں ہے محبت کیا کرنی پڑتی ہے ارے بولو بھائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ گوشت اٹھایا کھایا نہیں اس کو دکھایا تو نے یہاں منہ لگایا تھا میں وہیں منہ لگا رہا ہوں یوں کر کے اسی جگہ سے ہونٹ لگائے اور وہاں رکھایا اور رکھا یہ محبت دکھا رہے ہیں گھر والی کو پھر امی جان نے پانی اٹھایا اور یوں ہوٹ پر لگایا اور پانی پیا اور گلاس رکھ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی گلاس اٹھایا اور پیا نہیں پہلے اس کو دکھا رہے ہیں تو نے یہاں ہوٹ لگایا تھا میں بھی ہوٹ وہیں لگا رہا ہوں اور پھر پانی پی رہے ہیں تو محبت دکھا رہے ہیں ایسا لاڑ دے رہے ہیں ایسا پیار دے رہے ہیں ایک مرتبہ کہیں سے سفر سے آ رہے تھے گھر والوں سے کہا اچھا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے تو انہوں نے کہاں لگاؤں گی تو سب صحابہ سے کہا تم آگے نکل جاؤ سب کو آگے بھیج دیا اور پھر آگے بھیج کر امی جان سے کہا چلو دوڑ لگائیں گے تو امی جان ہلکی تھی حضور بھارے تھے تو آگے نکل گئی تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم جیت گئی پھر ایک موقع آیا اللہ کے نبی نے فرمایا دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ کہا لگاؤں گے تو سارے صحابہ سے کہا چلو آگے نکلو سب آگے نکل گئے پھر گھر والوں سے کہنے لگے چلو دوڑ لگائی اس وقت وہ بھاری ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے کا تل تل کا کا بے اس کا بدلا ہو گیا اس وقت تو جیتی تھی آج میں جیت گیا کیا لاڈ پیار دے رہے ہیں ان کا نام تھا عائشہ تو محبت میں کہتے تھے یا عائشو عائشو یوں کہتے تھے یا کبھی کہہ رہے تھے یا یوں گلاب کا پھول ایک مرتبہ کہنے لگے عائشہ جب سے میں مجھے پتا چلا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہے گی مجھے موت کا غم ہی ختم ہو گیا میرے ساتھ میری بیوی ہے کیسی محبت دکھا رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیویاں ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں اور ہم گھر میں جا کر ان کو لاڑ پیار نہ دیں یہ سارے رویوں کے ساتھ گھر کی تعلیم ان سارے رویوں کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج تو وہ ہماری فکریں لے لے گی ہم دس منٹ تو حضرت جی بن گئے تعلیم کی اور تیس منٹ لڑتے ہی رہیں لڑتے ہی رہیں تو وہ بھی تو گھاس کھا تھوڑی کھاتی ہے کھانا کھاتی ہے ہمارے بزرگ تھے نادر صاحب وہ کہتے تھے اگر تم نے رویے ٹھیک نہیں کیے گھر میں تو تمہارا سارا کیا کرا ایک منٹ میں پانی بہا دے گی جیسی ہم بچوں کو ترغیب دے کر گھر کے باہر نکلے تو ماں کہے کہ دیکھا تمہارے ابا کو تعلیم میں تو حضرت جی بن گئے تھے اور صبح سے شام تک جب آئے تب لڑائی تو لڑائی لڑائی گالیاں یہ وہ سب تو اس کے ساری محنت کو پانی پھیر دے گی ایک منٹ اس کو پانی پھیرنے میں نہیں لگے گا تو ہماری بیویوں کو ہم نظر انداز نہ کریں اچھے رویوں کے ساتھ پیش آئیں اچھے رویوں کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں میں گھر میں جاؤں اتنی دیر ہے مجال ہے کوئی ذرا بھی چونچا کرے مچا لو کسی کی ذرا بھی ہوا کر دے ارے بھائی گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے گھر میں جو میں نے سنا ہے حضور کا ایسا سب ہو رہا ہے حضور کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضور ان کے ساتھ کھیلتے تھے کیا کرتے تھے جب چھوٹے تھے حسن حسین تو یوں گھوڑا بن جاتے تھے حضور اور حسن حسین کو یہاں بٹھاتے تھے گھر میں گول گول یوں چکر لگا رہے ہیں یوں یوں یوں ہر عمر تشریف لائے اور کہنے لگے کتنی اچھی سواری ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے اچھے ہیں اب میں تو میں تو چار مہینے کا امیر صاحب ہوں میں تو یہ بچے کو نہیں بٹھا سکتا تو پھر تم کیا کر سکتے ہو بھائی ان کی نواسی تھی حضرت اماما یہاں بٹھاتے تھے حضور یہاں بٹھا رہے ہیں زہر کے بعد بازار والوں کی خیریت پوچھنے جاتے تھے تو یہاں بٹھا کر بازار والوں کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں اور نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے بازار جا رہے ہیں حضور جب حسن حسین بڑے ہو گئے تو گھر میں گئے آ جاؤ حسن حسین چلو کشتی لڑو کشتی لڑا رہے ہیں ایک جیت گیا شاباش شاباش تو ان کی امی کہنے لگی فاطمہ اس کو شاباشی دے رہے ہو اس کو نہیں دے رہے ہیں تو کہنے لگی کہ دیکھو جبریل بھی کھڑا ہے وہ اسی کو شاباشی دے رہا ہے یہ جیتا ہے ہم کہتے ہیں بچے مستی کر رہے بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے تو کیا بچوں کا ابا مستی کرے گا بھائی بچوں کا ابا مستی کرے گا بچے ہی تو مستی کریں گے اور کون کریں گے حضور مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور لمبا سجدہ ہو گیا صحابی کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ کیوں لمبا سجدہ ہو گیا میں سر اٹھا کر یوں دیکھا چپکے سے تو دیکھا حسن یا حسین کمر پر آ کر بیٹھ گئے تو میں نے چاہا کہ میں یوں ہاتھ کر کے نیچے اتاروں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چلو نماز میں کہا نہیں نہیں اس کو بیٹھے رہنے دو کہ گھر کے معاشرت سے گھر بنے گا گھر کی معاشرت ہمارے گزرتے وہ کہتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں تمہاری سائز کے جوتوں کے سائز کے ان کو بچے سمجھ کر اس کو ضائع نہ کرو ڈانٹ ڈپٹ بلکہ ان کو دوست بنا کر سنبھال لو اگر تم نے ان کو دوست بنا کر نہیں سنبھالا مسجد کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے اب یہ دوست بنانے کی اس کی عمر ہو گئی اب جب چاہیں تب گئے گھر میں اب بھائی تو چلے میں نہیں گیا تو پڑھنے نہیں گیا تو اسکول نہیں گیا یہ اب ٹارچر شروع ہو گیا اگر اگر ٹارچر شروع ہوا تو ہم میں اور ان میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور ایک دروازے سے ہم داخل ہوں گے دوسرے دروازے سے وہ باہر چلا جائے گا نرمی سے دینا ہے نرمی اور محبت سے کتابوں میں آتا ہے اللہ جو چیز نرمی سے دیتے ہیں سختی سے نہیں دیتے اللہ یعطی علی کے لا یوتی العنف اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں کیوں کتابوں میں لکھا من ہر من الرفق کے ہر الخیر مین جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز منتقل ہو اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویے اولادوں کے ساتھ نرم رویے یہ نہیں میں گھر میں جاؤں تو مجالے کسی کے چونچا کرے گھر والے ہمارا انتظار کریں ہمارے آنے کا حضرت امی جان فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ساتھ آتے تھے تو ایسے ہم کو کہ اب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں اور جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں حضور روزانہ گھر والیوں کو دو مرتبہ ٹائم دیتے تھے کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفلی عبادت گھر میں کرتے تھے اشراک کی نماز حضور مسجد میں پڑھتے تھے فجر سے لے کر اشراک تک مسجد میں ہوتے تھے اشراک کے بعد ساری گھر والیوں کی خبر پوچھتے تھے کھڑے کھڑے کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو پھر اس گھر میں چلے جاتے تھے جہاں حضور نے رات گزاری ہے وہاں ہوتے تھے ایک تو روزانہ صبح میں سب کی خیریت پوچھتے تھے سب کو ٹائم دیتے تھے پھر روزانہ اثر کے بعد اس گھر میں جا کر حضور بیٹھ جاتے تھے جس گھر میں رات گزارنی ہے ساری گھر والیاں اس گھر میں آتی تھی اور حضور کے ساتھ باتیں ہوتی تھی ہم نے ماں زبیر صاحب کو دیکھا ماں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اثر کے بعد گھر میں جاتے تھے تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اثر بات کیوں جاتے ہیں جب کتابوں میں پڑھا تب پتا چلا کہ حضور بھی اثر بات گھر میں جاتے تھے روزانہ ساری گھر والیاں گھر بیٹھتی تھی ورنہ اس گھر والی کا نمبر تو گیارہ دن بعد لگنا ہے تو گیارہ دن تک چھٹی روزانہ دو مرتبہ خیریت پوچھتے تھے تقاضے تقاضے تقاضے میں گھر تھوڑی بھول جانے کا ہوتا ہے ورنہ گھر میں آگ لگ جائے گی حضور امام ہے ان سب کے ساتھ اپنے گھر میں یہ چیز صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آزادین امی جان سے سیکھا ہے اچھے رویے گھروں میں رکھنا اور بچوں کو بھی اچھے رویوں سے لینا اگر یہ رویے گھر میں زندہ ہو گئے پھر ان کو اللہ کے راستے کا خروج اثر کرے گا گھر کی تعلیم اثر کرے گی اس کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کروائیں جس طرح ہم مردوں کی فکر خروج سے بدلی ہے ایک عورت کے ساتھ ہماری دس مجلسیں ذہن سازی کی کرو ایک طرف اور ایک مرتبہ کا تین دن کا خروج ایک طرف آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں ایک مرتبہ سمجھایا دو بار سمجھایا تین بار سمجھایا دس مرتبہ سمجھاؤ اور اس خاتون کے ایک مرتبہ سیروزے لگ گئے تو ایک سیروزے جو اس کی فکر بدلتے ہیں ہماری دس مجلی سے نہیں بدلتی اس لیے موقع ب موقع مستورات کے ساتھ ہمارا خروج ہو ہم اہتمام سے اپنا اس کا اہتمام کریں جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تعلیم کا نظام کریں بڑے ہو جائیں تو ان کو تبلیغ سمجھائیں تو اس سے گھر محفوظ ہوگا اللہ ہم سے ہماری دینداری پوچھیں گے اور دوسرے نمبر پر اللہ ہم سے ہمارے بیوی بچے ہمارے ماتحت ہیں اس کا پوچھیں گے اور تیسرا ختم نبوت کی برکت میں برکت سے ہمیں اللہ نے پوری دنیا کا ذمہ دار بنایا ہے یوں فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو ہم سب کے خیر خواہ بنے اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں میں نے شروع میں ذکر کیا نا جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی بہن نے کمایا کیسی زوردار کمائی ہو گئی اس زمانے میں آپ دیکھو اس زمانے میں کیسے کیسے جیالے لوگوں نے کمائے ہم لوگ ایک مرتبہ یہاں سے جا رہے تھے ہمارے ملک ہندوستان سہارنپور جا رہے تھے بائی روڈ جا رہے تھے پھر وہاں سے ہم کو ہمارے صوبے میں جانا تھا میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں تو ہم کو وہاں جانا تھا تو راستے میں ہریانہ پڑتا ہے وہاں حاجی صاحب کا گاؤں آیا وہاں سے ہم گزرے اس گاؤں کا نام ہے گمتھلا کون سا گاؤں تو میں نے پوچھا یہاں کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں کا نو مکان ہے کتنے مکان وہ کیسا آدمی ہوگا جو اس نو مکان والی بستی سے حاجی صاحب کو اٹھا کر لے آیا جو اٹھا کر لایا وہ اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن جس کو اٹھایا گیا اس کو پوری دنیا جانتی ہے اس بندے نے ہزاروں انسانوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ ہزاروں انسانوں نے کروڑوں انسانوں کو سنایا وہ سارا پیغام حاجی صاحب کو جیسے نامہ عمل میں جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ حاجی صاحب کو کون کما کر لایا تھا کون کما کر لایا تھا جیسے حضور حضرت عمر کو ان کی بہن کما کر لائی تو بہن نہیں کر سکی جو عمر نے کیا ہے تو حاجی صاحب کو کما کر لانے والا شاید اتنا نہیں کر سکا جو حاجی صاحب نے کیا ہے آپ کے یہاں مولانا جمشید صاحب تھے جن کو مولانا مسیح اللہ صاحب نے بھیجا تھا میں نے بھی ذکر کیا ہمارے وہاں دیوبند ہم دیوبند پڑھتے تھے تو دیوبند کے پاس میں ایک بستی ہے مظفر نگر اس کا ایک گاؤں ہے بہسانی وہاں کے وہ تھے تو وہ وہ بہسانی کو بھی لوگ نہیں جانتے اور مولانا جمشید صاحب کو کس نے تشکیل کی وہ بھی نہیں جانتے لیکن مولانا جمشید صاحب نے پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سنایا تو مولانا جمشید صاحب کو ملے گا تو کیا اس کو نہیں ملے گا جو ان کو کما کر لایا ہے مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہم انسانوں کو کما کر اس دنیا سے جائیں ہمارے نام عمل میں بھی اللہ کرے ایسے ہیرے آ جائیں جو حاجی صاحب جیسے ہوں اللہ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا ہے وہ کھلا ہوا ہے کمانے والے چاہیے اس لیے ہر مہینے اپنے تین تین دن کی جماعت بنا کر جائیں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے آپ کی کارزاریاں ہوئی آپ کو رہبری کی باتیں ہوئی ہم اپنی استعداد دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہر ساتھی مولانا امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ساتھی اپنے ساتھ مہینے میں تین دن کی جماعت بنا کر جائیں تین دن ایک ساتھ پرانے نہ چلے جائیں ہر ذمہ دار اپنے ساتھ تین دن کی جماعت بنائے اور یہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے اگر جتنے ذمہ دار ہیں اتنی جماعتیں اگر بننا شروع ہو جائے گی نیا نیا خون ہمیں ملے گا نیا نیا مجمع تبلیغ میں آئے گا تو ہم انسانوں کو کمانے کی لالچ بنائیں اور ہم یہ نہ سوچیں کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن ہمارے وہاں سے جماعت نہیں بنتی ہے جماعت بنانے کا کام بہت آسان ہے ہمارے بزرگ تھے سعید صاحب بھوپالی ایک بزرگ وہ تھے سعید صاحب جو مولانا صاحب صاحب کے کے کے ساتھیوں میں سے تھے تھے ایک وہ جو مولانا انعام یوسف اللہ علیہ زمانے ہم نے بھی ان کو دیکھا وہ یہ مقامی کام کا مذاکرہ کرتے کرتے کہتے تھے کہ اتنا آسان ہے یہ کام کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے کرنا ہے تو ایک آدمی اگر مسجد میں وہ بھی پوری مسجد وار جماعت بنا سکتا ہے وہ جماعت بنا سکتا ہے پھر بات سمجھاتے سمجھاتے کہتے تھے کہ اچھا بھائی بتاؤ ایک مسجد میں ایک ہی آدمی ہے اس نے طے کیا مجھے بنانا ہے آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی سے کوئی ملنے کے لیے جائے تو اس کو کتنا وقت چاہیے ایک ملاقات کے لیے کتنا ٹائم چاہیے جی بھائی بتاؤ ذرا زور سے بولو جی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ چلو کوئی پندرہ منٹ کہہ رہا ہے کوئی آدھا گھنٹہ اپنے آدھا گھنٹہ گنو ایک ملاقات میں آدھا گھنٹہ چاہیے اب ایک آدمی ایک اکیلا مسجد میں ہے اس نے یہ سوچا کہ مجھے اکیلے کو محنت کرنی ہے اب روزانہ ڈھائی گھنٹے اس نے فارغ کرنا شروع کیا آدھے گھنٹے میں ایک آدمی کی ملاقات تو ڈھائی گھنٹے میں کتنے آدمی ہو گئے ارے بولو بھائی پانچ آدمی ٹھیک ہے اس کے پاس ستائیس دن ہے اس کو تین دن اٹھائیسویں دن جانا ہے ایک دن میں پانچ تو دس دن میں کتنے ہیں پچاس دوسرے دس دن میں پچاس اور تیسرے سات دن میں پینتیس اگر ایک آدمی روزانہ پابندی سے ایک آدھے گھنٹے میں ایک ملاقات کرے تو روزانہ کی پانچ تو ستائیس دن میں اکیلا ایک سو پینتیس کی ملاقات کر سکتا ہے اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس آدمی نے پورے مہینے میں ایک سو ستر پینتیس ملاقاتیں کی ہو اب اٹھائیسویں دن اس کو تین دن جانا ہے تو اس کو ایک سو پینتیس میں سے دس آدمی اس کے ساتھ نہیں مل جائیں گے بھائی ذرا زور سے بتاؤ نہیں مل جائیں گے مل جائیں گے ہر آدمی کی اپنی جماعت بنا سکتا ہے اب یہ تین دن جا کر آیا اب وہی تین آدمیوں کا جو تین دن جا کر آئے دس پندرہ آدمیوں کے ساتھ وہی اب اس کے ساتھ مسجد کی جماعت ہو گئی تو مسجد اور جماعت بنانا آسان ہوا یا مشکل ہوا ارے بولو بھائی یہ آسان ہے کہ مشکل کون کون کہتا ہے آسان ذرا ہاتھ اٹھاؤ اکیلا آدمی کر سکتا ہے اگر اتنا بڑا مجمع ہر مہینے اپنی تین دن کی جماعت بنائے ایک دم ہمارے تین دن کا ریشو اوپر جائے گا ہر اس کو ذہنوں میں لینا ہے ابھی ہماری تین دن کی جماعت ایک مسجد میں پانچ ذمہ دار ہیں اور دو جماعتیں جا رہی ہے ایک مسجد میں دس چار مہینے والے ہیں اور دو جماعتیں جا رہی ہے ہر ذمہ دار کے ساتھ جماعت جائیں حضرت فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعت بنائیں ہمارے وہاں پہلے جوڑ ہوتے تھے تو ایک مرتبہ یورپ کا جوڑ تھا یورپ کے جوڑ میں ایک مسجد والوں نے کارزاری سنائی کہ ہماری چار جماعتیں جا رہی ہیں مہینے کے تین دن کے حضرات نے یہ مذاکرہ کیا مالا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ ایک معاون لے اور اپنے ساتھ جماعت بنائے تو وہ فرانس کے لوگ تھے یورپ میں فرانس کے لوگوں نے ان, ان سے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ نیت کر کے جاتے ہیں جتنے ذمہ دار اتنی جماعتیں بنائیں گے ڈیڑھ سال کے بعد حضرات کا وہاں جانا ہوا ہم لوگ بھی اس کے بعد وہاں گئے تو اس مسجد نے سنایا کہ اب ہماری مسجد کی بائیس جماعتیں مہینے کی جا رہی ہے ہم حیران ہو گئے کیسے بائیس جا رہی ہے انہوں نے سنایا کہ جب حضرات نے ہم کو یہ بات کہی کہ ہر مسجد والے یہ دیکھیں کہ آپ کی مسجد کی استعداد کتنی ہے تو ہم نے بھی آ کر جائزہ لیا تو ہمارے وہاں مکان پھیلے ہوئے تھے اس میں جو وقت لگائے ہوئے ساتھی تھے ان کو دیکھا تو اٹھائیس ساتھی ہمارے پاس ایسے ہیں جو جماعت لے کر جا سکتے ہیں تو سب کی ہم نے ترتیبیں بنائی بھائی تم اپنی جماعت کا ہفتہ طے کرو تم اپنی جماعت کا دن طے کرو اور ان کی جوڑیاں طے کر دی اور ہر جوڑی نے جماعت بنانا شروع کر دی جیسے ابھی میں نے ذکر کیا اس طرح تو الحمد للہ اٹھائیس میں سے اب ہماری بائیس جماعتیں اپنی جوڑیاں بنا کر جا رہی ہے یہ قابو میں آ گیا اگر اتنا بڑا مجمع یہاں سے یہ فکریں لے کر جائے تو ہم ہر سال ہر مہینے ہمارے ناما مال میں نئے نئے لوگ آئیں گے پھر سالانہ موقع پر ہم اپنا سالانہ چلا لگائیں اگر اتنا بڑا مجمع اپنا سالانہ چلا لگائے تو کتنی جماعت ایک دم ترقی کرے گی اور اللہ اگر ہمت دے تو ہم انسانوں کو کمانے کے لیے اللہ توفیق دے ہر سال چار مہینے لگاؤ مشکل بات نہیں ہے ہمارے وہاں بھی ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا چار مہینے میں ہی تھے چون مرتبہ انہوں نے چار مہینے لگائے چون مرتبہ ہمارے وہاں تو کثرت سے آواز لگتی ہے ہر سال چار مہینے کی تو چون مرتبہ انہوں نے چار مہینے اور چار مہینے کے دوران میں شب جمعہ میں رات میں انتقال ہوا ان کا انسانوں کو کما کر جانا ہے عمر صاحب فرماتے تھے دنیا سے لوگ چیزیں کماتے ہیں ہم انسانوں کو کمائیں خروج کے موقع پر جم کر ہمارا خروج ہو مقام اکثر موقع ہمارا وقت جو لگے گا وہ مقام پر لگے گا مقام میں بھی انسانوں کو کمائیں انسانوں کو کمانے کے لیے اللہ نے موقع ہم کو دیا ہے ہماری جو مقامی محنت کی شکل ہے اس میں ماحول بھی بنے گا اور لوگ ہمارے ناما مال میں آتے چلے جائیں گے اگر ہمارے مقام پر ماحول نہیں بنا تو اس مقام پر ہم بھی نہیں ٹک پائیں گے ماحول کا اثر موسم کی طرح ہے ماحول کا اثر موسم کے گرمی کا موسم ہے سب کو گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈی کا موسم ہے سب کو ٹھنڈی لگے گی تو اگر ماحول مقام پر نہیں ہے ہم چاہے کتنے بھی پرانے ہم نہیں ٹک پائیں گے ماحول کا اثر سب پر ہوتا دیکھو نا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سب سے پہلا ہم نے دنیا میں جو گھر بنایا وہ بیت اللہ بنایا بیت اللہ کیا ہے کہ وہ بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے ہدایت کا مرکز مبارکن و ہدا وہ ہدایت کا مرکز ہے ہمارے نبی کے آنے سے ایک لمبا زمانے تک وہاں کوئی محنت والا نہیں آیا تو وہاں لوگ بت پرست بن گئے مگر وہ بت پرست ان کی بت پرستی نے اتنا اثر کیا کہ بت پرستی بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ بیت اللہ جو ہدایت کا مرکز تھا وہ بھی بت پرستی سے بچ نہیں سکی جب بیت اللہ نہیں بچ سکتا تو میرا اور آپ کا گھر بچ جائے گا ہماری اور آپ کے گھر اور ہمارے آپ کے محلے بچ جائیں گے اس ماحول کو بنانے کے لیے محلے کی فضائے اس کی فضا کے لیے ہم مسجد کی فکریں ہر گھر میں پہنچا دیں ہمارے میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ تھے مولانا سب کے ساتھیوں میں سے وہ فرماتے تھے کہ تمہاری جو فکریں ہیں ہر گھر میں پہنچاؤ تو تو وہ محلے والے تمہاری فکروں میں شریک ہوں گے ہماری فکریں ہی گھروں میں نہیں پہنچی اور ہم یہ تمنا کریں کہ محلے والے ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں تو ہو جائیں گے تو ان فکروں کو لے کر محلوں میں پھرنا ہے میاں جی مہرا فرماتے تھے ایسی محنت کا نظام بناؤ کہ تمہاری مسجد کے اطراف کے سو فیصد مکان ہر پندرہ دن پر پوری پوری ملاقاتیں ہو جانی چاہیے کہ یہ محلے میں ہمارے رہتا ہے وہ دنیا بھر کی باتیں روز سنتا ہے کم سے کم پندرہ دن میں ایک مرتبہ تو اللہ رسول کی کچھ بات وہ سنے اگر پندرہ دن میں بھی ہم نے اللہ رسول کی اس کو بات نہیں سنائی آخرت کی بات نہیں سنائی تو دوسری باتیں اس نے سنی ہیں پھر وہی باتیں محلے میں پھیلے گی تو ایسا ایک تو نظام بنے کہ ہماری مسجد کی جماعت ہدف بنائے کہ ہمارے اتنے مکان ہیں ان مکانوں کو پندرہ دن میں وصول کر لینا ہے پندرہ دن میں ہمیں سو فیصد تک پہنچنا ہے اور یہ فرماتے تھے کہ کہ کوشش یہ کرو مکانوں میں ملاقاتوں میں جاؤ گھروں میں بیٹھ کر گھر میں بات کرو کیوں گھر میں بیٹھ کر بات کرو کہ گھر میں بیٹھ کر اس لیے بات کرو کہ ہم اپنی فکروں میں گھر کے سارے افراد کو شریک کرنا چاہتے ہیں اب اس گھر میں ابا ہیں تین بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں تین لڑکیاں ہیں مال والدہ ہے اب آپ نے ان کے پاس سے دکان پر ملاقات کر لی کھیت میں ملاقات کر لی فیکٹری میں ملاقات کر لی گھر میں دس آدمی ہیں اب آپ نے آپ کی فکروں میں کتنوں کو شریک کیا ارے بولو بھائی کتنوں کو شریک نو ایک طرف ہے اور ایک آدمی ایک طرف ہے جب وہ گھر میں جائے گا تو نو ایک طرف ہے وہ غالب رہیں گے یا ایک ہے وہ غالب رہے گا ارے بولو بھائی نو غالب رہیں گے ہم اپنے فکروں میں سب کو شریک کرنا چاہتے ہیں تو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر بات کریں ہم جس کی ملاقات میں جائیں ان سے کہیں بھائی ہم آپ سے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں پھر حضرت فرماتے تھے چھ چھ نمبر نمبر کے کے دائرے دائرے میں میں بات کرو اور ذرا زور سے بولو زور سے بولنے سے کیا ہوگا جتنے مرد ہیں وہ تو تمہارے سامنے آ جائیں گے تو سب تمہاری بات سنیں گے لیکن تم جب ذرا زور سے بولو گے نا تو تمہاری آواز گھر کی عورتوں تک بھی پہنچے گی کیوں پہنچے گی کہ عورتوں کی ایک عادت ہے کیا عادت ہے کہ اگر گھر میں کوئی باہر کا آدمی آیا ہے تو وہ کسی بھی کونے میں کام کرتی ہوگی اس کو یہ فکر ہوگی کہ یہ کون آیا ہے کیا باتیں کر رہا ہے وہ کھڑے کان کی ہوتی ہے کون سے کان کی ہوتی ہے بولو بھائی فوراً کان یہ کر دے گی تو فرما دیتے ذرا زور سے بولو تاکہ ان تک بھی بات پہنچے پھر یہ فرما دیتے ہاں یہ نہ کہو کہ بھائی تم اپنی مستورات کو بھی بلا لو تاکہ وہ بھی سن لیں یہ فتنے کی چیز ہے یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنی مستورات کو بھی بلاؤ قریب تاکہ وہ پردے کے پیچھے سنیں ایسا نہیں کہیں گے یہ فتنے کی چیز ہے مگر یوں فرما دیتے وہ خود ہی سنے گی کیونکہ وہ کھڑے کان کی ہوتی ہے اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے وہ تمہاری بات سنے گی اب تمہاری فکروں میں مرد بھی شریک ہو گئے اور اس گھر کی ارے بولو بھائی عورتیں بھی پھر یہ فرما دیتے کہ اگر اس تک ہماری بات نہیں بھی پہنچ رہی آواز تو عورتوں میں ایک دوسری عادت ہے دوسری عادت کون سی ہے پتا ہے جب آپ لوگ گھر سے باہر بات کر کے نکلو گے ان کو آواز نہیں پہنچی تو وہ کیا کرے گی فوراً حاضر ہو جائے گی کون لوگ تھے کیوں آئے تھے کیا کہہ رہے تھے اب یہ سارے گھر کے مرد کہیں گے مسجد والے تھے مسجد سے آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے تو آپ کی بات پہنچ گئی تو آپ نے پورے گھر کو آپ کے فکروں میں شریک کر دیا ابھی ہماری مسجد کے اطراف میں سو فیصد ملاقاتیں نہیں ہوتی آپ ہر بیٹھا ہوا پورا مجمع تفقت کرے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں ہم نے سو فیصد ملاقاتیں کب کی تھی جب ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی وہ ہماری فکروں میں شریک نہیں ہوئے تو ہمارے محلے کا ماحول کیسے بنے گا وہ وہ گھر والے ہمارا تعاون کیسے کریں گے اس لیے مقام پر ہمارا مضبوط ملاقاتوں کا نظام تو انشاءاللہ ایک عمومی ماحول بنے گا پھر جیسے مدینے کا ماحول بنا کہ غلط کو گھسنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی منافق ٹھہر نہیں پا رہا تھا مدینے میں منافق کو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا وہ بھی مسلموں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا غلط اپنے آپ کو چھپائے گا اور اگر ہمارا ماحول نہیں بنا تو غلط ہمارے محلوں میں دندناتا ہوا پھرے گا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جیسے مکے میں مکے میں دندنا دوا پھر رہا تھا مدینے میں اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی ماحول بن گیا مکے میں ماحول نہیں تھا تو اس نے بیت اللہ کو متاثر کیا اور مدینے کے ماحول نے منافقین کو متاثر کیا ہماری مقامی محنت کی شکل بنے گی مقامی محنت سے اس لیے ہم اپنی اپنی مقامی شکلوں کو مضبوط بنائیں ہمارا محلہ گشتوں کے ذریعے سے پورے محلے کی فکر ایک ہو جائے دوسرے گشت کے ذریعے سے اطراف کے محلے اور سیروزہ کے ذریعے سے ہمارے بنجر دیہات دوسرا گشت ہمارے بنجر مسجدوں میں ہوں اور بنجر مطلب ہم بنجر کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو بنجر کہتے ہیں ہمارا دوسرے گشت کے ذریعے سے بنجر مسجدیں مسجد کے ذریعے سے بنجر دیہات آپ ان میں جا کر دیکھو بیچاروں کے کیسے حالات اکثر ہماری تین دن کی جماعتیں آباد مسجدوں میں جا رہی ہے اکثر ہمارا دوسرا گشت آباد مسجدوں میں ہو رہا ہے اگر ہم آباد مسجدوں میں جائیں گے تو ان کی کون فکر کرے گا یہ جتنے دیہاتوں والے ہیں نا ان میں دو کمزوریاں ہیں اور دونوں کمزوریاں ایسی ہے کہ جو آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے ایک جہالت ہے جہالت اللہ سے جاہل نبی سے جاہل دین سے جاہل پھر جو جو پڑھائے گا ایسا پڑھ لیں گے تو ایک دیہات والوں میں جہالت ہے اور دوسرا دیہات والوں میں غریبی ہے کتابوں میں آتا ہے غریبی کفر تک لے جاتی ہے کا دل فکر یقون کفرا تھوڑے سے پیسوں میں بک جائیں گے آپ دنیا میں جاؤ جن ملکوں میں ارتداد آیا ہے ان کی غریبی اور ان کی جہالت نے ان کو مرتد کر دیا ہم اپنے دیہاتوں میں جائیں یہ قابل رحم مجمع ہے تھوڑا سا تھک لیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے جامع کوسر مل جائے گا انصاری صحابہ سے حضور نے فرمایا محنت میں لگے رہنا اور کل قیامت کے دن میرے پاس آ کر حوضے کو اس کا بدلہ لے لینا ہم سب کا یہ جو عمل ہے وہ نصرت کا عمل ہے اللہ نے ہم سے نصرت کا مطالبہ کیا یا الذین آمنو کونو انصار اللہ ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا فرض ہجرت اب نہیں ہوگی جب مکہ فتح ہو گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد اليوم اب آج کے بعد کوئی فرض ہجرت نہیں ولیکن جہاد و نیت لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہے قیامت تک کھلا رہے گا ہم سب یہ نصرت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور نصرت والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں حضور نے فرمایا اگر مہاجرین ایک طرف جائیں اور نصرت والے ایک طرف جائیں میں نصرت والوں کے ساتھ جاؤں گا حضور نے فرمایا مہاجرین میرے اوپر کا کپڑا ہے نصرت والے میرے اندر کا کپڑا ہے میرے سے جسے جسم سے لگے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو نصرت والے بنائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاری صاحبہ سے کل قیامت کے دن تمہارا بدلہ میں حوضر کوثر پر دوں گا مولانا اسلامت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی خالی جنت میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے جنت میں تو اگلی امتیں بھی جانے والی ہے اور مفرت تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی مگر ہم تو اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں مسئلہ خالی جنت میں جانے کا نہیں ہم تو ہمارے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان کے جھنڈے کے نیچے جانا چاہتے ہیں جب ان کے نبی کا کام کیا جائے گا تو ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو سستی میں نہ گزاریں یہ جوڑ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تازہ دم ہونے کے لیے ہوتے ہیں آپ کو کوئی واضح نصیحت کے لیے نہیں کرتے آپ تو خود واضح نصیحت کرنے والے لوگ ہو یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ ہم جوڑوں سے دوبارہ تازہ دم ہو کر جائیں اگر مقامی محنت میں ہماری سستی ہوئی ہے وہ سستی دور ہو جائے خروج میں سستی ہوئی ہے شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہماری دب دبا دیتا ہے شیطان جو ہے نا وہ انسانوں کا دشمن ہے یہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے کس کو کیسے ورگلانا وہ جانتا ہے اس نے نبیوں پر بھی محنت کی وہ ہماری بھی نفس دبا دیتا ہے کسی کے بلڈ پریشر کے نام کی کسی کے شوگر کے نام کی کسی کے گھٹنوں کے نام کی کسی کی کمر کے نام کی کسی کے بیوی کے نام کی کسی کے دکان کے نام کی کون کس سے ڈرتا ہے اس سے اس کو ڈراؤ شیطان کا ایک کام ہے ڈرانا تو ہمارے سالانہ چلے چھڑوا دیتے ہیں مہانہ تین دن چھڑوا دیتا ہے کیوں یہ ایک ذمہ دار اگر کھڑا ہو گیا تو پندرہ آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا کرو اسی کو بٹھا دو یہ ذمہ دار سالانہ خروج کرے گا تو اس کے ساتھ ایک جماعت بن جائے گی تو کیا کرو کہ اس کو بٹھا دو تاکہ نہ رہے بانس ارے بولو بھائی نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس ہمیں کیا کرنا ہے کہ بانس لائیں گے بانسوڑی بنائیں گے اور پوری دنیا میں بانسوڑی بچائیں گے ارے بھائی بچاؤ گے کون کون پوری دنیا میں بانسوڑی بجائے گا مولانا عمر صاحب فرماتے تھے مرتے مرتے کرنا ہے ارے بولو بھائی اور کرتے کرتے مرنا ہے کون کون ایسی نیت کرتا ہے تو کون نیت کرتا ہے شیطان کا لقمان نہیں بنوں گا کون کون نیت کرتا ہے اس کا لقمان نہیں بنیں گے خروج کا موقع آئے گا ہر ذمہ دار سالانہ اور مہانہ اپنی جماعت بنا کر جائے گا لٹک نہیں جائیں گے سارے پرانے ایک ساتھ نہیں جائیں گے بیٹھ نہیں جائیں گے شیطان کا نیوالا نہیں بنیں گے ماہانہ کے موقع پر ماہانہ میں جائیں گے اور سالانہ کے موقع پر اللہ ہمت دے ہر سال چار مہینے جائیں گے بھائی ہر سال جاؤ گے اور مکان کے موقع پر اہتمام سے روزانہ ملاقاتوں کا نظام ایسا بنائیں گے کہ سو فیصد مکانوں تک جلدی جلدی پہنچیں گے ہر پندرہ دن میں پہنچیں گے اور پہلے گشت دوسرے گشت کے ذریعے سے فضا بنائیں گے دیہات والوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ ہمارے ناما یمال میں ایک بہت بڑا انسانوں کا مجموعہ جمع ہو جائے گا جب اللہ کے دربار میں جائیں گے او ہو آپ کے جھنڈے کے نیچے آپ کے پیچھے ایک بہت بڑا ٹولہ کا ٹولہ ہوگا یہ کون ہے آپ کے پیچھے کہ یہ وہ ہیں جن کے پیچھے ہماری گشتیں ہوئی ہے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے جن کے لیے جان ماری ہے تو جیسے ایک جماعت آئے گی ایسے یہ ہمارا سارا کا سارا مجموعہ کافلوں کے کافلوں کے ساتھ حاضر ہوگا سب نیت کرتے ہو بھائی کون کون نیت کرتا ہے سستی دور کر دیں گے کمزوری دور کریں گے اور انشاءاللہ موت تک لگے رہیں گے اللہ موت تک لگائے رکھے اس کے لیے اس کی قدر کریں گے خود بھی دین کی فکر کریں گے اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات یہ سب کو اچھا کرتے ہوئے اپنے وقت پر خروج کریں گے اور خروج کو بھی اچھا بنائیں گے غلط کو گھسنے نہیں دیں گے غلط کو گھسنے نہیں دیں گے مولانا صاحب کے ملفوظات میں ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں کیسا خروج کرو ایک ایسی دنیا بناؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو تم ہو اور تمہارا اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر کے جانا ہے اللہ کے راستے میں اس دل میں اللہ کا غیر خالی کرو پہلے جماعتوں میں جاتے تھے تو یوں کہتے تھے بھائی تم گھر میں خط لکھو کہاں ہو کرزاری لکھو مگر گھر سے جواب آئے اس کا ایڈریس نہ لکھو کیوں اگر تم ایڈریس لکھو گے تو گھر سے جواب آئے گا وہ جواب تم پڑھو گے تو تمہاری یکسوئی ختم ہو جائے گی اتنا احتیاط کرواتے تھے اب تو ہمارے پاس موبائل آ گیا ان موبائلوں نے ہمارا ستیہ ناس کر دیا ہماری پوری یکسوئی ختم کر دی یکسوئی تو ختم کر دی بلکہ ہمارے خروج کو گندا کر دیا ہم موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے کے عادی ہو گئے ہم اللہ کے راستے میں بھی ان سے نہیں بچ پاتے ہیں اللہ کے راستے میں ہم سے گنا ہوتے ہیں تو جس جگہ کی نیکی بڑی اس جگہ کا گنا بھی بڑا ہم مسجد میں رہ کر اللہ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جب اللہ کے راستے میں گناہ ہوں گے تو بچائے بننے کے بگڑ کر لوٹ کر آتا ہے آدمی اور عملوں کی ناقدری جتنی موبائلوں سے ہوتی ہے اتنی اور کسی سے نہیں ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے بہت اچھے سے اور فون کی گھنٹی بجی تو اکثر مجمع کیا کرتا ہے تلاوت کرتا رہتا ہے یا فون اٹھاتا ہے تو اس نے تلاوت کی قدر کی یا تلاوت کی ناقدری کی ایک آدمی تصویر پڑھ رہا ہے بہت مگن سے اور فون کی گھنٹی بجی تو وہ کیا کرتا ہے تسبیح پڑھتا رہتا ہے یا فون اٹھاتا ہے ایک آدمی تعلیم میں بیٹھا ہے اور فون کی گھنٹی بجی تو تعلیم میں بیٹھا رہتا ہے یا فون لے کر باہر کونے میں جاتا ہے گشتوں میں گیا ہوا ہے اللہ سے مانگ کر گیا ہے اور بیچ میں فون آ گیا تو فون اٹھا لیتا ہے تو اس نے گشت کی قدر کی گشت کی ناقدری کی اکثر ہماری ہمارے موبائلوں نے ہمارے عملوں کی ہم سے ناقدری کروائی آپ کا کیا خیال ہے اگر روز ناقدری ہوتی رہے گی تو عمل کی توفیق ملے گی یا عمل سلب ہو جائے گا ہمارے موبائلوں نے ہمارے دن کی طاقت بھی ختم کر دی رات کی طاقت بھی رات دیر تک موبائل دیکھتے دیکھتے آدمی سوتا ہے تحجد گئی تحجد میں اٹھنا ختم ہو گیا اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی توبہ چاہنے والا اور یہ رات دیر سے سویا ہے گناہ کرتے کرتے سویا ہے غلط چیزیں دیکھتے دیکھتے سویا ہے تو اللہ کیسے توفیق دے دے گا اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ خروج میں موبائل لے کر نہیں جائیں گے کون کون نیت کرتا ہے اپنے خروج کو پاک صاف رکھیں گے اتنا اچھا خروج کیا اور اس میں گندگی لا لی تو ایسا ہے جیسے بریانی بنائی اور کتے نے منہ مار دیا بریانی بنائی اور کتے نے زمزم رکھا ہوا ہے اور پیشاب کے قطرے ڈال دیے تو ہم اپنے خروج کو گندا نہیں کریں گے موبائل گھر میں چھوڑ کر جائیں گے اور اہتمام سے مقام کے زمانے میں مقامی محنت کریں گے اور خروج کے زمانے میں ہر مہینے تین دن اپنی جماعت بنائیں گے سالانہ خروج کریں گے مقام پر سو فیصد تک ہماری بات پہنچے اس کے لیے ملاقاتوں کا نظام مضبوط بنائیں گے اور ہر ذمہ دار اپنی جماعت بنا کر خود جائیں گے کون کون نیت کرتا ہے خود کی جماعت بنائیں گے اور ہر سال چار مہینے لگائیں گے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے مولانا علیہ صاحب فرما دیتے مخلوق پر ایک گنا محنت کرو اللہ پر دس گنا محنت کرو اللہ پر کتنی گنا بولو بھائی تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی دعا کے مقدار کو بڑھا دیں گے یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا کیا کہا گیا بولو ہتھیار سے آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سورے حالات کا اتوڑ کے لیے دعا ہے دعا صلاح المومن وہ دعا ہتھیار ہم نے چھوڑ دیا وقت نکال کر دعائیں مانگیں خاص کر آخر رات میں مانگیں تو سب نیت کرو جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھیں گے سب نیت کرتے ہوں اور دعاؤں کا اہتمام ہم اٹھتے ہیں آخر میں دو رکعت تحجد پڑھ کے سو جاتے ہیں اکثر حضور علیہ السلام آٹھ رکاتے تحجد میں پڑھتے تھے کتنی رکاتے بولو بھائی اکثر اور جو پاؤں مبارک پر ورم آنے کے واقعات ہیں وہ دن کی فرض نمازوں کے نہیں ہیں رات کی تحجد کے واقعات ہیں فرض نمازیں تو حضور مجمع کی رعایت کے ساتھ پڑھاتے تھے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے مگر رات میں اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا ہم دو رکعت پڑھتے ہیں اتنا کلو اللہ میں پورا کر کے سو جاتے ہیں ایک مجمع اٹھتا ہی نہیں جو اٹھتا ہے وہ مختصر پڑتا ہے اس لیے نیت کرو اچھا وقت نکال کر اٹھیں گے اچھی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے اور اللہ سے آہوزاری کر کے اللہ سے فیصلے کروائیں گے حاجی صاحب کہتے تھے اللہ سے فیصلے کرواؤ یہ چیزیں آپ نے ہم سے زیادہ سنی ہیں حاجی صاحب کے جملے ہم تو آتے تھے تب سنتے تھے کیا کہتے تھے اللہ سے کیا کرواؤ بولو فیصلے کرواؤ تو وہ فیصلے کروانے والا بننا ہے نیت کرتے ہو بھائی ہم کو ابراہیم صاحب نے سنایا مولانا احسان صاحب کے والد صاحب کی بات بابو بشیر صاحب وغیرہ کی کہنے لگے مشورے میں بیٹھے اور کوئی بات الجھی ہوئی ہو اور کل کرنے کی ہو تو یوں من سے بولتے تھے من سے من سے کیا بولتے تھے کوئی بات نہیں ابھی تو ہمارے پاس ایک رات ہے نا کیا مطلب اس کا فیصلہ کروا دیں گے اللہ سے یوں من بھر کے بولتے تھے تو مولانا بھی جو سناتے تھے تو ہمیں بھی حلاوت آتی تھی ایسے نقل کرنے میں بھی مزہ آتا تھا وہ نقل کرتے تھے یوں کہتے تھے ابھی تو ہمارے پاس کرات ہے نا کوئی بات نہیں اللہ میاں سے کہہ دیں گے کس سے کہہ دیں گے بولو بھائی اللہ میاں سے مانگو اسی سے جو دے خوشی سے کہے نا کسی سے دنیا کے لوگ تو چائے کی پیالی پلاتے ہیں تو دس آدمیوں کے بیچ میں پوچھتے ہیں مولانا صاحب چائے اچھی تھی نا وہ سمجھا رہے ہیں سب کو سنا رہے ہیں میں نے مولانا صاحب کو چائے پلائی ہے اللہ تو دے کر کسی کو کہتا بھی نہیں ہے تو اس سے ہم نہیں کہتے تو سب نیت کرو آپ اللہ کے سامنے منگتے بن جائیں گے کس کے سامنے بولو بھائی اللہ کے سامنے منگتے بن جائیں گے منگتے اللہ کے سامنے در کے بھکاری بن جائیں گے مانگو گے ان شاء اللہ مولانا سا فرما دیتے اللہ پر دس گنا محنت کرو تو کون کون محنت دعا مانگنے کی دعا بڑھائیں گے اللہ توفیق دے اور ہر سال چار مہینے جائیں گے ارے بھائی کتنا جاؤ گے کم از کم ہر سال چار مہینے کون کون جائے گا ہر سال جو سچا ہوگا اللہ اس کو سچا کر بتائے گا کھڑے ہو کر اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ کھڑے ہو کر اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ ہر سال کتنا جائیں گے اور اکیلے جائیں گے یا جماعت بنا کر جائیں گے پرانوں کے ساتھ لٹک تو نہیں جائیں گے تو پھر کیا کریں گے ہر ساتھی نئے ساتھیوں کو لے کر اپنے ساتھ جماعت بنائیں گے اور اپنی مسجد میں مقام پر ایسی محنت کا نظام بنائیں گے کہ سو فیصد مسجد کے لوگوں کو محنت کے نظام سے جوڑ دیں ہر پندرہ دن میں سو فیصد ملاقاتیں کر لیں گے کر لو گے کون کون کرے گا ہاتھ اٹھاؤ اچھا بیٹھ جاؤ اچھا بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ ہاں بھائی بیٹھ جاؤ آپ کے نام میں نہیں لکھ سکتا آپ اپنے حلقوں میں اور مسجدوں میں لکھوانا ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو واضح نصیحت کے لیے نہیں دوبارہ تازہ دم ہو کر یہاں سے ہم جائیں اس کے لیے نیتوں کی تجدید کر کے کیونکہ دنیا غفلت کی جگہ ہے تو یہاں غفلت ہو جاتی ہے سستی ہو جاتی ہے تو یہاں کی سستی دور کر کے جانا ہے حدیث میں آتا ہے ایک چھوٹا سا جملہ ایک مولانا صاحب تھے ان کا سال پورا ہو رہا تھا میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے پاس ان کو لے کر گیا کہ مولانا ان کا سال پورا ہو رہا ہے کچھ نصیحت فرما دیجئے تو مولانا نے کہا ایک نصیحت آپ کو سناتا ہوں واپسی والوں کو آپ بھی تو واپسی والے ہیں نا تو کیا لے کر جانا ہے وہ سنا کر میں بھی جاتا ہوں آپ بھی جاؤ ٹھیک ہے میری بھی چھٹی آپ کی بھی چھٹی تو مولانا صاحب کے پاس میں لے کر گیا تو مولانا نے کہا میں بھی نظام الدین میں جب تھا تو میں وقت لگا رہا تھا تو میں واپس ہو رہا تھا میرے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے برطانیہ کے مولانا یعقوب صاحب آسمی تو ہم مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے حضرت ہماری واپسی ہو رہی ہے تو ہمیں کچھ نصیحت کر دیجیے تو حضرت اپنے دروازے پر کھڑے تھے چوکھٹ پر یوں اور کھڑے کھڑے کا اچھا واپس جا رہے ہو تو کھڑے کھڑے چھوٹا سا جملہ سنایا کہا اس سے چھوٹا ذخیرے حدیث میں تم کو کوئی حدیث بھی نہیں ملے گی اور پھر وہ قفلتن کا غزوتن قفلتن کا غزوتن واپسی ایسے کرو جیسے اللہ کے راستے میں جا رہے ہو کیا مطلب اس کا ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے چار مہینے سات مہینے سال ٹھیک ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو کام کرتا رہتا ہے پھر اس میں کھانا بھی کھاتا ہے تو کوئی جا کر پوچھے ہو بھائی تم یہاں کھانا کھانے آئے ہو تو کیا کہے گا نہ بھائی ہم تو جماعت میں آئے ہیں حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے ابھی مگر وہ کہہ رہا ہے نہیں میں کھانے نہیں آیا ہوں میں کیوں آیا ہوں ایک آدمی جماعت میں نکلا ہے اور سو گیا تو کوئی آیا بستی والا او بھائی تم سونے آئے ہو تو کیا کہے گا وہ بھائی ہم تو جماعت میں آیا ہے اچھا ایک آدمی کپڑے دھو رہا ہے کسی نے کر کہا بھائی تم کپڑے دھونے آئے ہو تو کیا کہے گا نہ جماعت میں آیا ہوں تو ساری ضرورتیں اپنی پوری کرتا ہے مگر سب کو کہتا ہے میں جماعت میں آیا ہوں ساری ضرورتیں پوری کی حضرت صحابہ شادی کی ضرورت بھی سفر میں کرتے تھے رخصتی بھی سفر میں ہوتی تھی مگر یوں کہتے تھے ہم جہاد میں آئے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں تو حضرت نے فرمایا واپسی ایسے کرو جیسے تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو دکان پر بھی جائیں گے بیوی بچوں میں بھی جائیں گے کاروبار میں بھی جائیں گے مگر ہم اللہ کے راستے میں ہیں جس طرح اللہ کے راستے میں رہنے والا اپنے سارے کام کرتا ہے مگر یہ کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں ہوں ایسے ہم گھر میں رہنے کے زمانے میں ہمارے دل دماغ پر یہ سوار ہو کہ میں کہا ہوں بولو بھائی اللہ کے راستے میں ہوں بی بچوں کے پاس بھی جانا ہے کاروبار میں بھی جانا ہے مگر طبیعتوں میں یہ سوار رہا میں اللہ کے راستے میں ہوں تو ہمارا اجر بھی روز بڑھتا جائے گا اور کام میں جی لگے گا تو ہماری بھی واپسی ایسے ہو جیسے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہاش پورا ہو گیا تین دن کا جوڑا چھٹی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا آج کا سبق سنا دیا چھٹی نہیں آگے کا سبق پڑھو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق کیا مطلب آج کا سبق آپ نے سنا دیا تو چھٹی نہ بھائی آگے کا سبق باقی ہے وہ شروع کرو تو جو یہاں سبق حضرات کو دینا تھا دے دیا اب اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق اب آگے کا ابھی لے کر یہاں سے جانا ہے تو قفلتن کا غزوتن واپسی ایسے ہوگی جیسے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بھی آپ سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں سبحان اللہ بھائی بیٹھے رہے کوئی ساتھ نہیں مجھے اجازت ہے حضرت کو جانے دیں اعلانات ہیں ضروری اعلانات کوئی نہ کوئی نہ اٹھے کوئی نہ آگے والے کوئی نہ اٹھے بیٹھے بیٹھے آگے والے کوئی بھی نہیں اٹھے کوئی نہیں اٹھے بھائی آگے والے کوئی نہیں اٹھے تشریح رکھے بھائی بھائی تشریح رکھے بھائی بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ تشریح رکھے بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آگے والے بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں آگے والے بیٹھ جائیں ارے سنو بھائی اللہ نہ سنو اللہ والو اللہ فلا ہمارے بڑوں کو بہت